من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین نظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین پاک کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں منتظمین جلسہ کو بار بار یہ بات کہی گئی تھی کہ مائک کا انتظام اچھا کریں بالکل ناقص انتظام ہے دعا کریں جب تک بات چلے گی انشاءاللہ ہم چلائیں گے ورنہ ہم معذور ہیں ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں دوسرے طبقے کے حضرات پروگرام طے کرتے ہیں تو کئی کڑے شرائط رکھتے ہیں کھانے کا پینے کا سواری کا ایک چیز مانگی جاتی ہے وہ بھی جو جلسے کی اصل روح ہے جو جلسے کی اصل جان ہے نہ گاڑی مانگی جاتی ہے نہ دعوت مانگی جاتی ہے نہ آگے پیچھے کی کوئی چیز مانگی جاتی ہے ہر مرتبہ کے فون میں بات کہی گئی تھی لوگوں کو تکلیف نہ ہو کہنے والے کو تکلیف نہ ہو آج کے جلسے کا عنوان بڑا اہم ترین عنوان ہے اس کے دو حصے ہیں ایک تو خواتین سے متعلق ہے اگر بیوی کہہ دیا گیا تو صرف یہ مراد نہیں ہے کہ شوہر اور بیوی بلکہ تمام خواتین چاہے وہ بیٹی ہو بہن ہو ماں ہو بہو ہو ساس ہو یہ تمام قسمیں اس سے یہی مراد ہیں خواتین سے اور دوسرا حصہ جو آج کے جلسے کا ہے ایک خطرناک وہ بیماری جو کینسر سے زیادہ خطرناک ایڈس سے زیادہ خطرناک اور جس کا تعلق براہ راست جہنم سے جڑا ہوا ہے یہ کلیکشن اسٹار کلیکشن نہیں یہ جہنم کلیکشن ہے جس نے گھر گھر کے اندر جہنم کی آگ کو سلگائے ہوئے ہے شرم اور حیا عصمت عفت اور پاک دامنی کا جنازہ نکل چکا ہے ماں بہن بیٹی بہو یہ تمیزیں ختم ہو چکی ہیں جس کے آنے سے آج کے جلسے کا یہ دوسرا عنوان ہے ٹی وی یہ دونوں عنوان اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں یہ وہ عنوان ہیں کہ اس پر سیمینار منعقد کیے جائیں کانفرنس منعقد کی جائے اور دنیا بھر کے علماء کرام مشائق بزرگان دین اور اولیاء کرام کو بلا کر خاص طور سے مسلمانوں کو بتایا جائے یہ اپنے اندر کتنا خطرناک زہر چھپائے ہوئے ہے اور یہ کتنی خطرناک چیز ہے اس لیے اگر دونوں عنوانوں کو لے لیا جائے تو اس مختصر سے وقت کے اندر کسی بھی ایک عنوان کا حق ادا نہیں ہوگا انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی پھر کبھی موقع ہوگا ٹی وی کے عنوان پر مستقل آپ کے سامنے ہم حاضر خدمت ہوں گے اور ایک ہی عنوان لے کر ان دونوں میں اہم ترین جو عنوان ہے وہ عنوان خواتین سے متعلق ہے عورتوں سے متعلق ہے آج مردوں کی باغ ڈور اور ان کا ریموٹ کنٹرول اگر ہے تو خواتین کے ہاتھ میں ہے کیا نمازی کیا بے نمازی کیا حاجی کیا عالم کیا جاہل کیا بڑے کیا چھوٹے کیا امیر کیا غریب یہ وبا عام ہے ایک آدمی صف اول میں نماز پڑھتا ہے داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں اور نکاح کے موقع پر صحرا ڈال کر آتا ہے اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے یار تم تو نمازی ہو اس چہرے پر سنت رکھے ہوئے ہو اور علماء کرام کے بیانات میں آتے ہو یہ کون سی مصیبت ہے یہ کون سی بلا ہے تو جواب میں کہتے ہیں یہ گھر کے عورتوں کی مجبوری ہے ہماری اماں نہیں مانتی ہماری بہن نہیں مانتی گھر کی خواتین نہیں مانتی اچھے اچھے یہاں پر آ کر ان کا قدم پھسل جاتا ہے اور عذر کرتے ہیں بہانہ بناتے ہیں گناہ کرنے کا خطا کرنے کا انہی خواتین کو اور حدیث پاک میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا مرد حضرات اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے اور بیوی کی اطاعت کریں گے جس کو ہم اپنی لوکل زبان میں جورو کی غلامی کہتے ہیں یہ وہ مرض ہے جس کو اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جس کی نشاندہی کر دی اور آپ کی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی جتنی پیشن گوئیاں آپ نے ارشاد فرمائی آپ ایک طرف حدیث کی کتابیں کھول کر دیکھ لیں اور دوسری طرف ایک ایک پیشن گوئی کی تصدیق آپ معاشرے میں دیکھیں سماج میں دیکھیں سوسائٹی میں دیکھیں ایسے معلوم ہوگا کہ میچ کا ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے آخا کے فرمان میں اور حدیث پاک میں اور اس کی تصدیق میں چودہ سو سال کا درمیان کا فاصلہ بالکل نظر نہیں آتا ایک ایک چیز مسجدوں کے بارے میں عورتوں کے بارے میں نوجوانوں کے بارے میں اور عورتوں کی تہذیب اور تمدن اور ان کی اریانیت کے بارے میں آج سے بیس پچیس سال پہلے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اور جس کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا حدیث پاک کے اندر آخا نے فرمایا اور آج وہ چیزیں آنکھوں کے سامنے منوان نظر آ رہی ہیں فرمایا کہ مسجدیں پرشکوا عمارتوں کے اندر ہوں گی اور وہ ویران ہوں گی روحانیت نہیں ہوگی نمازوں میں سکون نہیں ہوگا اطمینان نہیں ہوگا آدمی آئے گا اور بھاگنے کی کوشش کرے گا اور یہ صورتحال آج ہم دیکھ رہے ہیں آدمی سوت سے بچنا بھی چاہے گا سوت کی راک کھا لے گا بچ نہیں پائے گا گھر گھر کے اندر ناچ گانے کا اڈا ہوگا آج سے سو پچہتر سال پہلے یہ ناچ گانا راجا مہاراجا نواب اور امیر اور بڑے بڑے جو شہزادے تھے ان کے محلوں کی زینت ہوا کرتی تھی غریب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن آج اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہے جن گھروں سے کل اللہ کے کلام کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی تھی سورہ یاسین کی آواز سنائی دیتی تھی رات میں سورہ واقعہ کی آواز سنائی دیتی تھی آج ان گھروں کے اندر ناچ گانے اور ہجڑوں کے بول اور قوالی کے بول آج سنائی دے رہے ہیں ہر گھر کے اندر یہی بلا ہے یہی مصیبت ہے ماں باپ اپنی بیٹی کو بیاہ کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں اس کے گھر کے اندر جہنم کا کلیکشن لگا ہے یا نہیں لگا ہے ہوم تھیٹر ہے یا نہیں ہے میری بچی کی گھٹی کے اندر میں نے رنڈیوں کے خون کو ڈال دیا ہے رنڈیوں کے مزاج کو ڈال دیا ہے یہ پرزگاروں کے گھر چلی جائے گی ایک ایسے گھر میں چلی جائے گی جہاں تحجد فجر اوابین اشراق ہوگا یہ گھٹ کر مر جائے گی یہ آج کا مسلمان اپنی بیٹی کے تعلق سے سوچتا ہے ایک ایک پیشن ہوئی انہی میں سے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی اور اپنی بیویوں کی اطاعت کی جائے گی اور ایک حدیث میں فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے انتلی دل امت و رب بتا باندی اپنے آخا کو جنے گی مطلب بڑا آدمی چھوٹے آدمی کی اطاعت کرے گا یجمان آ کر دکان کھولے گا دکان صاف کرے گا جھاڑو دے گا ساڑھے گیارہ بجے کام والا غسل کر کر اپنی کتاب بنا کر انشٹ کر کر یجمان کی طرح آئے گا اور اگر وہ اسے کچھ کہے تو پھر جو ہے اپنا حساب کتاب کر کر بھاگنے کے چکر میں ہوگا ماں باپ اولاد سے ڈریں گے استاد شاگرد سے ڈرے گا اور میاں بیوی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے پانچویں پارے میں یہ مقام دیا اور رجال القوام عالم نسا مرد جو ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں گھر کی باغڈور ہوتی ہے عورت گھر کی ملکہ ہے اور گھر کی رانی ہے اور اس کے اوپر جو بڑا ہے وہ جو ہے مرد ہے ارجال و قوام عالم نشا لیکن حدیث پاک میں آقا نے جو نشانی بیان فرمائی ان تلی دل امت اور رب کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی آج معاملہ گھروں کے اندر الٹا ہے رات چلتا ہے عورت کا چلتا ہے بات چلتی ہے عورت کی چلتی ہے رشتے طے ہوتے ہیں عورت کے مشورے سے طے ہوتے ہیں گھر کی تعمیر کی جاتی ہے عورت کے مشورے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عورت کا مشورہ نہ لیا جائے عورت کی بات کو قبول نہ کیا جائے عورت سے محبت کرنا عورت کی بات کو لینا اور اس سے مشورہ کرنا شریعت کے خلاف نہیں ہے لیکن اس کو حاکم بنا دینا اور مرد اس کا تابع ہو جانا اس کا غلام ہو جانا اس کے اشارے پر اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے نکال دینا اپنی بوڑھی ماں کو گھر سے نکال دینا اور اپنا حصہ الگ کر لینا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی حضرات ایک بات ذہن نشین کر لیں جب اس قسم کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو آج تو مغرب نے پروپگنڈا کیا ہی ہے مغربی میڈیا یہ اچھال رکھی ہے یہ بات مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک کہ اسلام عورتوں کو حق نہیں دیتا اور ان کا مقام نہیں دیتا ان کو ان کا درجہ نہیں دیتا وہ گھر کے اندر باندھ کر رکھنا چاہتا ہے وہ چار دیواری کے اندر قید کر کر رکھنا چاہتا ہے وہ ایک کالے برقعے کے اندر اس کو مقیت کرنا چاہتا ہے اسے نوکری کی اجازت نہیں دیتا اسے ڈرائیونگ کی اجازت نہیں دیتا اسے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دیتا اسے بازاروں میں شاپنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا اسے مردوں کے دوش بدوش ان کے کاندھی سے کاندھا ملا کر ترقی کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو امریکی ممالک نے یہ پروپیگنڈا کیا آؤ عورتوں ہم تمہیں گھر سے باہر نکالتے ہیں ہم تمہیں مرد کے دوش بدوش ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر ہم تمہیں چلاتے ہیں تم کاروبار کرو تم الیکشن کے اندر کھڑے ہو جاؤ تم پارلیمنٹ کے اندر آ جاؤ تم سیلز گرل بنو تم مینیجر بنو تم ایم ایل اے بنو تم ایم پی بنو تم منسٹر بنو یہ پروپیگنڈا دیا اور اس پروپیگنڈے کا شکار وہ افراد جو دنیاوی تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں آسانی سے یہ اس کا شکار بن گئے اور علماء پر انگلیاں اٹھنے لگی یہ بات کرتے ہیں تو چودہ سو سال پہلے کی بات کرتے ہیں زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا راکٹ کا زمانہ ہے سائنس کا زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے ترقی کا زمانہ ہے کمپیوٹر کا زمانہ ہے ایجوکیشن کا زمانہ ہے اور یہ ملا چودہ سو سال پہلے کی برقی کی بات کرتا ہے اور گھر کی بات کرتا ہے اولاد کی پرورش کی بات کرتا ہے شوہر کی غلامی کی بات کرتا ہے ساس سسر کی خدمت کی بات کرتا ہے تو یہ پروپیگنڈا اس نے دیا اور مسلمان آرسانی کے ساتھ آرام کے ساتھ اس کا شکار ہو گیا کیوں اس لیے کہ مسلمان کو فرصت کہاں اللہ کی کتاب پڑھنے کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو جاننے کی اسلام کی ہسٹری کو جاننے کی بیانات کو سننے کی جمعہ میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ آخری وقت میں چپلوں کے پاس آئے اور کبے کے دو ٹھونگ مار کر چلا جائے ملا کیا کہتا ہے عنوان کیا چل رہا ہے اور خطبہ کیا ہو رہا ہے ہمیں اس میں کیا تربیت ملے گی ہماری زندگی کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے اس کی کوئی فکر نہیں ہے لے دے کر یہ جمعہ کے خطبے یہ میلاد کی تقریریں اب جو ہے ہمارا اسلام کا سرمایہ باقی رہ گئی ہیں پہلے خانخواہوں کا نظام تھا پہلے گھروں کے اندر علماء کو بلا کر تقاریر کرنے کا نظام تھا حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تقاریر کو آپ اٹھا کر دیکھیں حضرت کی پچہتر فیصد تقریریں جو ہوئی ہیں وہ مکانوں کے اندر ہوئی ہیں ایسے میلاد کے جلسوں میں مسجدوں کے اندر حضرت کی تقریروں کا حصہ صرف پچیس فیصد ہے علماء کو بلانا اب لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اب عالم کا کام کیا ہے نماز جنازہ پڑھانا عالم کا کام کیا ہے مردے کو ٹھکانا لگانا عالم کا کام کیا ہے جمعرات کی بوندی کے سامنے الفاتحہ کہنا عالم کا کام کیا ہے کہ کبھی مسجد کے اندر دو ٹھونگے مختلبوں کو لے کر پڑوا دینا یہی آج کے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اور جب کوئی ملی مسئلہ اور دینی مسئلہ امت کے اندر نظا بن کر کھڑا ہوتا ہے تو عورتوں کے مسئلوں میں ایک رنڈی کو لے کر بحث کی جاتی ہے کہ شبانہ اعظمی پردے کے بارے میں یہ بیان دے رہی ہے اما عیشہ کیا کہہ رہی ہیں حضرت قطعجہ کیا کہہ رہی ہیں حضرت سمیہ کیا کہہ رہی ہیں بخاری کیا کہتا ہے ترمیزی کیا کہتا ہے سیاہ ستا میں کیا ہے اب اس کو لینا دینا نہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ محترمہ شبانہ اعظمی صاحبہ اس پردے کے بارے میں یہ بات کہہ رہی ہیں کہ استاف جو ہے کوئی ضروری نہیں برقع کوئی ضروری نہیں فلموں میں رنڈی کا رول ادا کرنے والی ناچنے والی نچیا آج مسلمانوں کے لیے دلیل اور رہبر بنی ہوئی ہے اور مردوں کے مسائل مسلم پرسن اللہ کا مسئلہ اور حقوق الزوجین کا مسئلہ طلاق کا مسئلہ نکاح کا مسئلہ یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو محمد یوسف عرف دلیپ کمار یہ صاحب جو ہے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی طرف رجوع ہوتے ہیں قیامت کی علامت نہیں ہے تو اور کیا ہے اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث جبرائیل میں فرمایا اتنا جہالا کہ قیامت کے دن قیامت کے قریب لوگ مسلمان اور آنے والا طبقہ یہ جاہلوں کو رئیس بنا لے گا اپنا امیر بنا لے گا کون مانتا ہے آج عالموں کی کون رجوع کرتا ہے دارالفتا کی طرف کون جاتا ہے عمارت شریعہ کی طرف تو آج کون جانتا ہے مذہب اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے مردوں کی کیا ذمہ داری ہے بیوی کا کیا کردار ہے ماں کا کیا کردار ہے اب سمجھتے نہیں اور اس کے ہاتھ کا لٹو بن کر گھوم رہے ہیں اور وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کی آہیں لے کر مر رہے ہیں وہ باپ جو جنت کا دروازہ ہے اس کی بدوا لے کر کتے کی موت مر رہے ہیں اس بیوی کی غلامی کر کر اس جورو کی غلامی کر کر اس کے دامے فریب میں ایسے مبتلا ہوئے نہ ماں کے قدموں کے تلے جنت نظر آئی نہ باپ کے چہرے کے اندر جنت کا دروازہ نظر آیا اللہ کے حبیب پاک آخائیں دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے ماں باپ زندہ ہو اور اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے حدیث کہتی ہے ایک مرتبہ دیکھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ حج مقبول کا ثواب دیتے ہیں حج کرنے والے کو حج مقبول نہیں کہا جاتا حاجی کہا جاتا ہے حاجی مقبول صاحب نہیں کہا جاتا اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد فیصلہ ہوگا تیرے احرام کی چادر حلال کی چادر تھی یا حرام کی چادر تھی تیرا لبیک اللہ نے قبول کیا یا تیرے لبیک کے جواب میں لا لبیک ولا صادق آ گیا تیرا طواف اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا اور تیرا صحیح کرنا تیرا جمرات یا اللہ نے قبول کیا نہیں کیا دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا قیامت کے دن فیصلے ہوں گے لیکن قربان جائے خوش نصیب ہیں جس کی ماں زندہ ہے اور جس کا باپ زندہ ہے حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی ماں اور باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں حج مقبول وہ حج جس کو اللہ نے قبول کر لیا اللہ وہ ثواب مرحمت فرماتے ہیں صحابہ کب خاموش رہنے والے تھے صحابہ نیکیوں کی ہرس کرنے والے تھے نیکیوں کے اندر مسابقت کرنے والے تھے نیکیوں کے اندر دوڑ لگانے والے تھے جنت کے اونچے مراتب کو پانے والے تھے راوی نے بیان کیا ہم نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے اگر کوئی ماں باپ کو دن میں کئی مرتبہ دیکھے یا چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ قربان جائے پدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے حبیب ہمارے ماں باپ ہماری اعلی اولاد قیامت تک آنے والی ضروریت زمین و آسمان کے خزانے آپ کے قدموں پر قربان ہو آپ نے فرمایا جتنی مرتبہ دیکھے گا اتنی مرتبہ حج مقبول کا ثواب ملے گا کون جانتا ہے آج اس عورت کی باغ میں آ کر اور اس کے ڈور میں آ کر اور اس کی غلامی میں آ کر کتنے نوجوان ماؤں کے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہے ہیں باپ کے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہے ہیں اللہ کے حبیب پاک آخا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبالت الشیطان کبھی تم نے شیطان کو دیکھا کلام پاک میں اللہ نے فرمایا فیضا قرات القرآن من الشیطان الرجیم کلام پاک پڑھو تو تم اعوذ باللہ نے شیطان الرجیم پڑھ لیا کرو یہ جو شیطان ہے اس کو حضرت آدم پناہ مانگا کرتے تھے حضرت شیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوا لاکھ صحابہ اور ائمہ اور قیامت تک آنے والے مسلمان بزرگان دین یہ شیطان شیطان شیطان شیطان یہ کیا ہے شیطان تو حدیث نے کہا انساؤ عبادت الشیطان شیطان خود آ کر ہم سے نہیں کہتا اے بندے تو داڑھی مڈالے اے بندے تو نماز چھوڑ دے تو سوت کھا لے تو رشوت کھا لے تو سنیما دیکھ لے تو کیبل کلیکشن لگا دے تو گھر کو ناچ گانے کا اڈا بنا دے تو رشوت لے لے تو غیروں کی زمین مار لے تو یتیموں کا حق مار لے تو بیواؤں کا حق مار لے تو مسجد کا چندہ ہزم کر لے تو اداروں کا چندہ ہضم کر لے ابھی دیکھا نہیں آپ نے یتیم خانے کا الیکشن ہوا اور بنگلور کی ایک بہت بڑی مسجد جو سنگین جامع مسجد کے نام سے ماں مشہور اور معروف ہے لڑائی ہو رہی ہے میں یتیموں کی خدمت کروں گا میں جو ہے مہمان رسول کی خدمت کروں گا ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کی جا رہی ہے مبارک ہو آپ الیکشن کے اندر جو ہے سلیکٹ ہو گئے منتخب ہو گئے ہزاروں روپے جو ہے دے کر ہزاروں روپے ایڈ دے کر مبارکبادی کا سلسلہ اوٹ کی بھیک مانگی جا رہی ہے یتیم تڑپ رہے ہیں دیوائیں تڑپ رہے ہیں مسکین تڑپ رہا ہے روٹی نہ ملنے کی وجہ سے یونیسف کی رپورٹ ہے کہ ہزاروں بچے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں یونیسف کی رپورٹ ہے ہزاروں مریض وقت پر دوا نہ ملنے کی وجہ سے اور وقت پر جو ہے علاج اور معالجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کہاں گئے الیکشن کے اندر پیسہ دے کر عہدہ پانے والے لڑائی کرنے والے ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے والے کتنے قیدی ہیں تین سو روپے ان کے پاس نہیں ہیں ضمانت دے کر وہ قید سے رہائی پانے کے لیے اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنی اولاد کو سینے سے لگانے کے لیے اپنی بیوی کو بے بگی سے بچانے کے لیے کہاں گئے یہ الیکشن لڑنے والے نہیں یہ پراپرٹی چاہتے ہیں یہ عہدہ چاہتے ہیں یہ نام چاہتے ہیں یہ نمود چاہتے ہیں یہ وہ زمانہ ہے نام کا نمود کا شہرت کا ریاکاری کا اور اپنے بڑے ہونے کا ہزاروں روپے دے کر جس نے ایک دوسرے کو مبارکبادی دی میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اپنی گلی کی کسی بیوہ کو اپنی گلی کی کسی یتیم لڑکی کو صبح ساڑھے سات بجے اس کے مکان میں بھیجو کہ بھیا الیکشن کے اندر تم بھی امیدوار تھے اور تم نے بھی ایک دوسرے کو مبارکبادی ہزاروں روپے دے کر کی تھی مجھے ایک روٹی کی ضرورت ہے قسم ہے اللہ کی جو روٹی آپ کو مل جائے یہ سب دھوکہ ہے یہ بہانے ہیں اور یہ سب مکاری ہے یا یاری ہے یہ ہاتھی کے وہ دانت ہیں جو دکھانے کے اور ہیں اور جو ہے چبانے کے اور ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے عورتوں کے کہنے پر عورتوں کے اشارے پر یہ سب ان کے سامنے آکشن مارنے کے لیے نام نمود کرنے کے لیے یہ جورو کا غلام امت کا گلا گھوٹ رہے ہیں امت کے یتیموں اور بیووں اور مسکینوں اور مہمانان رسول کا کچا خون یہ لوگ پی رہے ہیں فرعون نے کیا ظلم و ستم کیا ہوگا شداد نے کیا ظلم و ستم کیا ہوگا حامان نے کیا بربریت کو ڈھایا ہوگا آج کے یہ نام نہاد مسلمان جو عہدے کے بھکے ہیں پیسوں کے کتے ہیں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ان کے خون کے قطرے قطرے میں یتیموں کا خون ملے گا بیواؤں کی سسکیاں ملیں گی مہمانان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی مدارس ٹھنڈ کے دنوں میں بچوں کو کمبل نصیب نہیں ہے وقت پر روٹی ہے لیکن روٹی کے ساتھ سالن نصیب نہیں ہے اور کئی بچے غیروں کے ہوٹلوں کے اندر جا کر غیروں کے برتن صاف کر رہے ہیں ڈونیشن ایڈمیشن اور انہیں اسکول کی فیس جو ہے دینے کی صلاحیت نہیں ہے کہاں چلے گئے خیر خواہان امت ہمدردان امت الیکشن کے اندر مسابقت کرنے والے یہ وہ فتنے کا زمانہ ہے جس کو اللہ کے حبیب پاک آخا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آ کر خود نہیں کہتا تم الیکشن لڑو تم داڑھی مڈاؤ تم نماز کو چھوڑو شیطان جال پھینکتا ہے جیسے شکار کرنے والا مچھلی کو حکم نہیں دیتا اے مچھلی تو کنارے آ جا بلکہ وہ جال کو ڈالتا ہے کبوتروں کو شکار کرنے والا جانوروں کو شکار کرنے والا وہ دانا ڈالتا ہے ایسے ہی میرے بھائی یہ شیطان دانا ڈالتا ہے جال ڈالتا ہے جس کو حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک آخا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسا عبادت الشیطان یہ جو عورتیں ہیں یہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں یہ شیطان کے پھندے ہیں یہ شیطان کے جال ہیں اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا کہ سب سے پہلا وہ فتنہ جو بنو اسرائیل کے اندر آیا جس نے بنو اسرائیل کو تباہ کر دیا جس نے بنو اسرائیل کو نیست و نابود کر دیا خدا کا قہر کے وہ مستحق ہو گئے خدا کے عذاب کے وہ شکار ہو گئے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا وہ فتنہ مال کا تھا اور وہ فتنہ عورت کا تھا فرمایا میری امت بھی اگر تباہ ہوگی اسی مال کے فتنے سے تباہ ہوگی اور اسی عورت کے فتنے سے تباہ ہوگی ہماری مائیں عورت کو شیطان کا پھندا بتایا جا رہا ہے عورت کو فتنہ بتایا جا رہا ہے ایسی بات نہیں اگر یہ بنتی ہے پیغمبروں کو پیدا کرنے والی بنتی ہے اولیاء اللہ کو جنم دینے والی بنتی ہے پیران پیر کو پیدا کرنے والی بنتی ہے خواجہ اجمیری کو تربیت دینے والی بنتی ہے بختیار کاکی کو قطب کا مرتبہ ابدال کا مقام دلانے والی بنتی ہے اور اگر یہ بگڑتی ہے یہ قارون کو جنم دیتی ہے یہ شداد کو جنم دیتی ہے یہ فرعون کو جنم دیتی ہے بھلی بننے پر آ جائے محدثوں کو جنم دینے لگے مفسروں کو جنم دینے لگے فقیحوں کو جنم دینے لگے علماء کو جنم دینے لگے بگڑنے پر آ جائے داڑی مڈوں کو جنم دیتی ہے بے نمازیوں کو جنم دیتی ہے ڈاکوؤں کو جنم دیتی ہے خدا کے گھر کو جاننے والوں کو جنم دیتی دیتی ہے اس کے دونوں رخ ہیں اگر یہ اچھائی پر آئے کائنات کے اندر اس سے بہترین کوئی چیز نہیں یہ میرا میرے باپ کا دارلوم کا اور دارلوم کے بانی کا فیصلہ نہیں بریلی بنانے والے کا فیصلہ نہیں قادیانی کا فیصلہ نہیں جماعت اسلامی تبلیغ کا فیصلہ نہیں اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دنیا متا یہ دنیا تو فائدہ اٹھانے کی چیز ہے یہاں سیب کھا لو یہاں امرود کھا لو یہاں سیتافل کھا لو یہاں برق مسلم کھا لو یہاں بریانی کھا لو یہاں مٹھا کھا لو یہاں امریکہ کی سیر کرو یہاں فرانس کی سیر کرو یہ تو مزے لوٹنے کی جگہ ہے ان دنیا خلی خط اے لوگوں یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے یہ زمین یہ آسمان یہ چاند یہ ستارے یہ سمندر یہ مریخ یہ اطارت یہ زول یہ مشتری یہ باغات یہ سب کے سب تمہارے لیے ہیں اور یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں حدیث کہتی ہے اب دنیا متا انسان اس دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے بخیر و متا دنیا اس دنیا میں جو سب سے بہترین چیز ہے سب سے لذت والی چیز ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے یہ میرا فیصلہ نہیں ہے رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے جماعت بندی کا اختلاف ہو سکتا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے بخیر و متائی دنیا اس دنیا میں سب سے بہترین چیز چاند سے بھی زیادہ ستاروں سے بھی زیادہ سورج سے بھی زیادہ زمینوں آسمان کے خزانوں سے زیادہ اگر کوئی بہترین چیز ہے المرۃ الصالحہ ایک نیک عورت ہے یہ فیصلہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میری ماں تو نے اس کو ثابت کر کے بتایا اور ایسے ثابت کر کے بتایا کہ یہ بات اگر حدیث میں نہ آتی میرا باپ کہتا یا ہمارے آبا اجداد خبر سے اٹھ کر بھی کہتے میری ماں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ہم اس کو ٹھکرا دیتے کہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں اللہ نے تجھے سن پہ نازک بنایا اللہ نے تجھے کمزور بنایا اللہ نے تجھے آدھا دین دیا اللہ نے تجھے آدھی عقل دی جہاں ایک مرد کی گواہی لگتی ہے وہاں دو عورتوں کی گواہی لگے گی جہاں مرد کو آدھا حصہ ملتا ہے وہاں تجھے دوہرا حصہ ملے گا تجھے کمزور سمجھ کر تجھے دوہرا حصہ دیا جا رہا ہے تو تجھے اللہ نے اب بنانے والے نے کمزور کہا لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو سفر میں جاتے ہیں کان کھول کر سنو عورت بننے پر آتی ہے مرت الصالحہ بنتی ہے عورت تقوی پر آتی ہے عورت پرہزگاری پر آتی ہے عورت دینداری پر آتی ہے اگر میری بات جہاں تک پہنچ رہی ہے یا کل سی ڈی سے پہنچے گی یا ویب سائٹ سے پہنچے گی دنیا کا کوئی مائکلال مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک قیامت تک آنے والی نسلوں میں کون ایسا طاقتور کون ایسا جری کون ایسا بہادر کون عمر فاروق کا سانی کون سینے کے اندر پہاڑ رکھنے والا چٹان رکھنے والا میں کلال اس کارنامے کو انجام دینا تو دور کی بات اس کارنامے کا تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن میری ماں جب تجھے شریعت نے کہا کہ تو سن پہ نازک بھی ہے شریعت نے کہا تجھے کمزور بھی ہے شریعت نے کہا تو نازک بھی ہے تو نہیں جانتی کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں گئے اما عائشہ کو سفر کے اندر لے کر گئے اونٹ کے اوپر جو سواری بیٹھنے کی رکھی جاتی ہے اس کو حودت کہا جاتا ہے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اس حودج کو آہستہ سے اون پر رکھنا اس کے اندر کانچ کی گڑیا ہے اللہ کے حبیب نے تیرے نزافت کو سمجھا تیری نزاکت کو سمجھا تجھے گڑیا کہا تیری معصومیت کو پہچانا تیری نظافت کو پہچانا کہا کہ اس کے اندر کانچ کی گڑیا ہے اس کے ساتھ سختی نہ برتنا آہستہ سے اٹھا کر ہودج پر رکھنا کہ وہ عورت جو آج مرغی کو کاٹتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی وہ عورت جو جسم مرد کے جسم سے خون نکل جائے بے ہوش ہو جاتی ہے وہ عورت جو بچے کے جنازے کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے ماں جب تخوا تجھ میں آتا ہے تجھ میں آتی ہے پاکیزگی تجھ میں آتی ہے اللہ کی قسم میں نے کہا نا کہ میرے آبا اجداد خبروں سے اٹھ کر کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر سر پر قرآن لے کر اللہ کی قسم کھا کر کہتے میں انکار کر دیتا یہ ناممکنات میں سے ہے عورت یہ کام نہیں کر سکتی لیکن کیا کہوں مجبور ہوں کہ صحابی کی بات ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں میں سفر میں گیا میرا بچہ بیمار تھا میں سفر سے آیا اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی رات میرے بچے کا انتقال ہو گیا میری ماں کان کھول کر سن تکوا پرہیزگاری شوہر کی خدمت شوہر کی اطاعت شوہر کو خوش کرنا کس حد تک جذبہ اللہ نے تیرے خون کے اندر رکھا ہے کہ جب آئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ تو بیوی بنی اور سمری میک اپ کیا اس لیے کہ مرد کئی دنوں سے گھر سے غائب تھا وہ آئے گا تو اس کے سامنے بن سور کر رہنا تو چنانچہ اس نے بناؤ کیا اس نے سنگار کیا میری ماں کچھ لمحوں کے لیے اپنے آپ کو سوچنا کہ تیرا بچہ مر چکا ہے تیرے شوہر کا جنازہ نکل چکا ہے اور تیرا اکلوتا لڑکا ایکسیڈنٹ کا شکار ہو چکا ہے تیرے دل پر کیا بیتے گی تیرے آنکھوں سے آنسو کے کتنے قطرے اور کتنا سیلاب جائے گا لیکن قربان جائے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں میں آیا اور آنے کے بعد دسترخوان بچھا ہوا تھا کھانا کھانے لگا بیگم سنوری ہوئی تھی پوری میک اپ کے ساتھ تھی پورے آب و تاب کے ساتھ تھی پورے حسن و جمال کے ساتھ تھی میں نے کہا کہ بچہ تو نظر نہیں آ رہا ہے تو کہا حدیث کے جملے ہیں الحمد للہ بھی آفیتی ہی بخیریتی ہی اللہ کا فضل ہے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں بچہ اپنی جگہ پر خیریت اور آفیت کے ساتھ ہے مرے ہوئے بچے کو دوسرے کمرے کے اندر سفید چادر اڑا دی گئی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شوہر کے دل کو ٹھیس پہنچے کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر تھک کر آیا ہے وہ رات میں ملاقات کرنے سے رہ جائے تو چنانچہ کھانا کھاتے کھاتے بیگم صاحبہ نے کہا کہ اجی میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ بتلائیے کیا مسئلہ ہے کہا کہ اگر کوئی شخص امانت دیتا ہے اور وہ امانت واپس مانگتا ہے تو جس نے امانت رکھی ہے وہ امانت دینا چاہیے یا دینے کے اندر ٹال مٹول کرنا چاہیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ امانت کے اندر ٹال مٹول کیا جائے مومن کی علامت یہ ہے امانت میں قیانت نہیں کرتا تو چنانچہ یہ باتیں ہو گئی روایت میں آتا ہے راوی بیان کرتے ہیں کہ رات میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے ملاقات بھی کر بیٹھے غسل بھی فرض ہو گیا وہ کون سا جگر تھا وہ کون سی طاقت تھی وہ کون سی قوت تھی کہ اپنے شوہر کو خوش کرنا گویا اللہ کو راضی کرنا تھا اللہ کو خوش کرنا تھا اس صدمے کو قبر بنا کر سینے کے اندر دفن کرنا ماں یہ تیرا ہی کام تھا شاید دنیا کا کوئی نرالا کوئی جیالا کوئی طاقتور کوئی بہادر میری ماں یہ کام نہیں کر سکتا جو خدا نے تجھ سے کروا دیا پھر صبح ہوئی تو اس کے بعد دھیرے دھیرے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے اس واقعے کو بیان کر دیا کہ دیکھیے یہ بچہ اللہ اللہ کی امانت تھا اور اللہ تعالیٰ نے امانت کو لے لیا تو چنانچہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ خفا ہو گئے تم نے میرے ساتھ کوئی اچھا کام نہیں کیا آخا کے دربار میں جا کر شکایت کی آخا نے دعا دی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو فرمایا کہ اس رات جو حمل ٹہرے گا اللہ اس کے اندر خیر و برکت کے فیصلے فرمائے گا میری ماں تیرے کارنامے اتنے ہیں اتنے ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وہی آئی کڑاکے کی سردی تھی آخا سردی سے تھر تھر کانپ رہے تھے لیکن جب کلام پاک کا نزول ہوا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو گئے اس لیے کہ جبریل امین کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا اس لیے کہ وہی کا تحمل پہلی مرتبہ کیا تھا کون کی دنیا میں ہستی جو اس نبوت کو کاندھا دینے والی نبوت کو سہارا دینے والی آقا کو دلاسا دینے والی آقا کو تسلی دینے والی کیا آقا کا خاندان نہیں تھا کیا قریش کا قبیلہ مر چکا تھا میری ماں تو ہی تو تھی حضرت خطہ کی شکل میں تو نمودار ہوئی اور آقا کو فرمایا کہ آقا آپ کوئی گھبرانے کی بات نہیں انت تقسیب المعدوم آپ جو ہے بے چاروں کی مدد کرتے ہیں مجبوروں کی مدد کرتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دی اللہ آپ کو تکلیف نہیں دے نہیں دے گا کون تھی وہ ہستی آپ ہی کی تو ہستی تھی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دلاسا دینے والی تسلی دینے والی کیا مقام تھا تیرا کیا درجہ تھا تیرا کیا رتبہ تھا تیرا اور آگے بڑھ قیامت تک شہادت کے نام پر جتنے مرد شہید ہوں گے بوسنیا کے اندر فلسطین کے اندر کشمیر کے اندر دنیا کے چپے چپے میں میری ماں جتنے اسلام کا لم بلند کرتے ہوئے الا کلیمت اللہ کے لیے جامع شہادت کو نوش کریں گے حدیث کا ایک اصول ہے حدیث کا ایک دستور ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کام کو اچھے کام کو پہلی مرتبہ کیا اللہ نے اسے قبول کر لیا اور قرآن و حدیث کے دائرے میں ہے قیامت تک جتنے لوگ وہ کام کریں گے اس کا اجر اس کرنے والے کو ملے گا میری ماں مرد ہو عورت ہو انگریزی بولتے ہوں عربی بولتے ہوں بچے ہوں جوان ہو بوڑھے ہوں قیامت تک اگر شہادت کا ثواب مل رہا ہے کسی کے خانے میں جا رہا ہے وہ تو ہی تو ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بند کر تو ابری تھی اور ابو جہل نے شرمگاہ کے اندر برچا مارا تھا اور مار کر کہا تھا کہ ابھی وقت ہے کہ اپنے آبا اور اجداد کے دین سے تو ہٹ جا لیکن ماں تجھ میں وہ کون سا جگر پیدا ہو گیا تجھ میں کون سی طاقت پیدا ہو گئی وہ کون سی قوت ایمانی پیدا ہو گئی کہ تو وقت کا ظالم وقت کا جاویر وقت کا فران وقت کا شداد وقت کا نمرود برسر پیکار ہے ننگی تلوار کو لے کر کھڑا ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے تیار ہے ماں تیری استقامت کا کیا کہنا تیری جو ہے پہاڑ بن کر رہنے کا کیا کہنا کہ تو نے کہا کہ ظالم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے لیکن میرے زبان سے تو کلی میں توحید کو چھین نہیں سکتا اس طرح تو نے جام شہادت کو جو ہے نوش کر لیا اور جب تو کوئی جوان نہیں تھی جب تیرے جو ہے بال کوئی کالے نہیں تھے بال سفید ہو چکے تھے ستر سال سے عمر میری ماں تیری تجاوز کر چکی تھی بینائی جواب دینے والی تھی ہڈیوں کا گودا ختم ہونے والا تھا ایمان کی طاقت ایمان کی قوت دنیا کے تمام پہاڑوں کو تیری چکنا چور کرنے والی تھی ابو جہل اس کی طاقت بیکار ہو گئی اس کی قوت بیکار ہو گئی ہار گیا اسلام کے اندر سب سے پہلے جامع شہادت کو نوش کیا ہے میری ماں حضرت سمیہ کی شکل میں تو نے نوش کیا ہے قیامت تک جتنے شہید ہوں گے ان شہیدوں کو جتنا ثواب ملے گا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ شہادت کا ثواب بڑھاتے جائیں گے بڑھاتے جائیں گے یہ تیرے کارنامے ہیں تیرا مقام کیا تھا تیرا درجہ کیا تھا آخا کے آنے سے پہلے تجھے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور شوہر کے مرنے کے بعد میراث جہاں تقسیم ہوتی پراپرٹی جہاں تقسیم ہوتی ماں تجھے تقسیم کر دیا جاتا تیرا بیٹا تجھ سے نکاح کرتا یا اگر بوڑھی ہوتی تو دو سال کے لیے ایک تاریخ کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا وہیں پیشاب وہیں پاخانہ کر کر تم مر جاتی وقت پر کھانا نہیں دیا جاتا پانی نہیں دیا جاتا تجھے گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا میری ماں یہ شریعت ہی تو تھی یہ اسلام ہی تو تھا یہ آخا کی رحمت ہی تو تھی کہ آخا نے تجھے اتنا مقام بلند کیا اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ ماں بنایا تو کہا کہ تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے بیوی بنایا کہا کہ اپنی جنت کو تھی نے بنا لیا بہن بنایا کہا کہ بھائیوں کے لیے دلیل جنت بن گئی بیٹی بنایا کہا کہ اپنے ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر تجھے جو ہے یہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جنت کے اندر لے کر جائے گی تیرا کون سا روپ ہے تیرا کون سا ہولیا ہے تو بیٹی ہے تو بہن ہے تو ماں ہے تو بہو ہے تو ساس ہے تو خادمہ ہے تو بیوی ہے وہ کون سا روپ ہے میری ماں کہ اللہ تجھے اجر نہ دیتے ہو اللہ تجھے ثواب نہ دیتے ہو اگر بچپنے میں مر گئی حدیث کہتی ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود تو جنتی لیکن ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر تو جنت میں لے جائے گی اگر جوانی میں بغیر شادی کے مر گئی حدیث کہتی ہے تو نے اپنی عزت کو بچایا تو نے اپنے آبرو کو بچایا تو نے اپنی عفت کو بچایا حدیث کہتی ہے اللہ جنتی دلہا سے تیرا نکاح کریں گے میں تیرا مقام کیا ہے شادی ہوتی ہے گھر میں جھاڑو دیتی ہے ایک ایک تنکے پر ایک صدقے کا ثواب اللہ تجھے برہمت فرماتے ہیں حاملہ ہوتی ہے اللہ مغفرت کا پروانہ عنایت کرتے ہیں درد زہ زچکی کے ڈلیوری کے درد کو تو سہتی ہے ایک ایک آہ پر اللہ تیرا ایک مقام بلند کرتے ہیں ایک تیرے گناہ کو معاف کرتے ہیں کون خبیص ہے کون مردود ہے کون شیطان کے نسخے سے پیدا ہوا ہے آج یہ کہتا ہے کہ عورت کو اسلام مقام مقام نہیں دیتا جھاڑو پر مقام دے رہا ہے سالن پکانے پر مقام دے رہا ہے اولاد کی تربیت پر مقام دے رہا ہے بیٹی ہونے پر مقام دے رہا ہے دنیا کا وہ کون سا قانون ہے دنیا کا وہ کون سا ملک ہے وہ دنیا کی کون سی حکومت ہے جس نے عورت کو اتنی عزت دی ہو جس نے عورت کو اتنا مقام دیا ہو ماں دنیا کے دھوکے میں نہ آنا دنیا کے پریب میں نہ آنا یہ تیرے کپڑے اتروا دیں گے یہ تجھے ننگا کر دیں گے ماں ایک گلی کی کتیا کی عزت ہوگی ایک گلی کی کتیا کا مقام ہوگا گلی کے کتے کو اپنی کار کے اندر بٹھا کر لے جایا جائے گا تجھے رنڈی خانے کے حوالے کر دیا جائے گا تجھے کچے کپڑے پہنا کر اسٹیج پر ڈانس کرنے کے لیے مٹکنے کے لیے مچلنے کے لیے سینا اچھالنے کے لیے شرم گاہ اچھالنے کے لیے اور ہبس کے بھیڑیاؤں کی ان کی ہبس بجانے کے لیے جنسی بھیڑیاؤں کی ہبس بجانے کے لیے تجھے استعمال کیا جائے گا تجھے شراب کی بوتل پر تیری ننگی تصویر کو لٹکا دیا جائے گا ان کے پریب میں نہ آنا ان کے دھوکے میں نہ آنا تیری رہی سہی عزت چلی جائے گی تیری رہی سہی ناموس چلی جائے گی تیری عفت اور تیری عصمت اور تیری پاک دامنی کی چادر کو داغ لگ جائے گا میری ماں تیرے شوہر کی نگاہ سے بھی گر جائے گی اولاد کی نگاہ سے بھی گر جائے گی قوم کی نگاہ سے بھی گر جائے گی ماں باپ کی نگاہ سے بھی گر جائے گی گلی میں پھرنے والے پاخانہ کھانے والے سور کا کوئی درجہ ہوگا جب تو گر جائے گی اتنا گرے گی اتنا گرے گی کہ آج جو ہے جانور لاکھوں میں بکتے ہیں ماں تیری آبرو دس بیس روپے کے اندر بک رہی ہے اسلام کی چادر کو تو نے نکالا اسلام کی عفت اور پاک دامنی کے اوڑلی کو دوپٹے کو تو نے فیشن کے طور پر نکالا آج تیری آبرو دس بیس روپے کے اندر نیلام ہو رہی ہے میری ماں سور کا گوشت بھی بیس روپے کلو میں نہیں آتا کتے کا گوشت بھی کتا کھانے والے بیس روپے کے اندر نہیں لیتے ماں تجھے کیا ہو گیا آج تیری آبرو چند ٹکوں کے اندر بک رہی ہے چند سکوں کے اندر بک رہی ہے تو تو حدیثوں کو لکھنے والی تھی تو تو محدثوں کو پیدا کرنے والی تھی کیا تو نہیں جانتی شیخ عبد القادر جیلانی اگر بنا ہے ماں تیرے صدقے میں بنا ہے ان کے باپ سفر کرتے جا رہے تھے راستے کے اندر ندی آئی بھوک ستا رہی تھی اور یہ پیدل سفر کر رہے تھے ایک سیب پڑا ہوا ملا اس سیب کو کھا لیا کھانے کے بعد پتا چلا کہ بھائی یہ سیب کے مالک کی اجازت کے بغیر میں نے سیب کو کھا لیا ہے قیامت کے دن یہ سیب کا مالک اگر میرے دامن کو پکڑے گا میں اس کو کیا جواب دوں گا یہ کہہ کر الٹی طرف چلنے لگے جہاں سے ندی بہنے لگتی ہے آتے آتے ایک سیب کا باغ نظر آیا اس سیب کے باغ کے اندر یہ آدمی داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد مالک سے ملاقات کرتا ہے اور مالک کو کہتا ہے یہ دیکھو میرا اماما یہ میری پگڑی یہ میری ٹوپی آج آپ کے قدموں پر رکھ رہا ہوں میں عزت کی زندگی گزارنے والا میں غیرت کی زندگی گزارنے والا میں حیا کی زندگی گزارنے والا آج تک کسی کے سامنے جھکا نہیں اے مالک سیب کے باغ کے مالک آج میں تیرے سامنے سر تسلیم کم کر رہا ہوں آج تیرے سامنے گردن جھکا رہا ہوں چاہے اس گردن کو کاٹ لے چاہے اسے غلام بنا کر ساری زندگی کر لیے اپنی باغ کی باغبانی کے لیے رکھ لے جو چاہے سلوک کر تجھے اللہ کا واسطہ خدا کے نبی کا واسطہ کہ آج تو اس سیب کو اللہ کے لیے معاف کر دے تو وعدہ کر قیامت کے دن اس کا مطالبہ نہیں کرے گا باغ کے مالک نے بھی دیکھا کہ ایسا جو ہے دنیا میں متقی مجھے کہاں سے ملے گا ایسا پرہزگار کہاں سے ملے گا کہا کہ نہیں ہم معاف نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہماری ایک انگی بیٹی سے نکاح کر لو ایک گونگی اور بہری لنگڑی اور لولی ایک معذور بیٹی ہے وہ معذور بیٹی کو کوئی منہ لگانے کے لائق نہیں ہے تم اس سے نکاح کرو گے چونکہ قیامت کا مسئلہ تھا خدا کا خوف تھا آخرت کے اندر باس پرسی کا ڈر تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے سب کچھ منظور ہے لیکن اللہ رسول کا واسطہ اس سیب کو تم معاف کر دینا چنانچہ نکاح ہو گیا اور نکاح ہونے کے بعد جب گئے رخصتی کے بعد کمرے کے اندر گئے حجلے اور اسی کے اندر گئے تو دیکھا ایک پرینما ایک چاند کا ٹکڑا اس کمرے کے اندر آ گیا ہے چاند کی چمک اس کے چہرے کے اندر ہے کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے یہ پریشان ہو گئے کہ باپ تو کہہ رہا تھا کہ لنگڑی ہے لولی ہے اندھی ہے معذور ہے بہری ہے گونگی ہے یہ کون سی لڑکی ہے میری ماں تخوا آتا ہے کن راستوں سے آتا ہے اولاد جو ہے ولی پیدا ہوتی ہے محدث پیدا ہوتی ہے کن راستوں سے پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد کہنے لگے واپس جانے لگے تو لڑکی کہنے لگی کیوں جا رہے ہیں تو کہنے لگے کہ باپ نے کہا تھا اندھی لولی اور لنگڑی معذور باپ نے سچ کہا تھا اندھی اس لیے کہا تھا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم سوائے اللہ کے کلام کے سوائے مہارن کے غیر محرم پر آج تک یہ نگاہ نہیں پڑی ہے لنگڑی اس لیے کہا تھا حرام کی طرف یہ قدم آج تک نہیں اٹھا لولی اس لیے کہا تھا حرام چیز کی طرف آج تک یہ ہاتھوں نے نہیں چوا اور گونگی اس لیے کہا تھا بحری اس لیے کہا تھا غلط بات کو سنا نہیں غلط بات کو کہا نہیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس کے بعد میری ماں ان جو ہے تقوی کے بعد اس پرہزگاری کے بعد اور آخرت کی باسپرزی کے ڈر کے بعد کوئی پیدا ہوتا ہے اسی جوڑے سے اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا اور یہ جو سیب جس نے کھا لیا تھا اور یہ سیب جو جو ہے وہاں سے اٹھا لیا تھا یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا باپ تھا آج لوگ کہتے ہیں نا تم جاتے ہو مجاوروں کے پاس جاتے ہو عاملوں کے پاس جاتے ہو پنڈتوں کے پاس جاتے ہو ملاوں کے پاس تعویز دے دو ہمارا بچہ شریر ہو گیا ہے چور ہو گیا ہے پڑوس کی لڑکی کو چکر لے کر جا کر زنا کا حمل دے دیا ہے بھیڑنی اور چمارنی کو لے کر راہ فرار اختیار کر گیا ہے کالج کے اندر غیروں سے تعلقات قائم کر چکا ہے میری ماں فاطمہ جیسی بچی ہوگی میری ماں فاطمہ جیسا شوہر ہوگا تو اس کی اولاد بھی شیخ عبد القادر جیلانی ہوتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی سنیما دیکھنے والوں کے گھر پیدا نہیں ہوتی شیخ عبد القادر جیلانی مٹکنے والوں کے گھر پیدا نہیں ہوتی شیخ عبد القادر جیلانی سینے کی نمائش کرنے والوں کی رنڈیوں کے گھر پیدا نہیں ہوتے شیخ عبد القادر جیلانی میری ماں سنیما کے گھروں کے اندر بچوں کو دودھ پلانے والے یہ بچے شیخ عبد القادر پیدا نہیں ہوتے یہ قاسم ناروتوی نہیں ہوتے یہ خواجہ میری نہیں ہوتے میری ماں پہلے تو اپنے کو بنا پہلے اپنے شہر کو بنا پہلے اپنے گھر کو جنت بنا پھر دیکھ خواجہ میری کیوں نہیں پیدا ہوتے پھر دیکھ خواجہ میری الدین چشتی کیوں پیدا نہیں ہوتے میری ماں اللہ نے کلام پاک کے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں میں کہیں قسم نہیں کھائی کہ میں عبد القادر کو بنا کر ختم کر دیا اب عبد القادر دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا اللہ نے قسم نہیں کھائی کہ ٹیپو سلطان دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا سلطان صلاح الدین ایو بھی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے تاسیم نانوتوی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے اللہ نے قسم کھا کر ان ماڈلوں کو ختم نہیں کر دیا میری ماں تاسیم نانوتوی جنم لے سکتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی آ سکتے ہیں موین الدین چشتی اپنی بزرگی کے ساتھ بچوں کی شکل میں آ سکتے ہیں مطلب یہ کہ وہ حلیہ لے کر نہیں وہ صفات والے وہ کمالات والے وہ خوبی والے اولیاء اللہ آج پیدا ہو سکتے ہیں اور عمر بن آج پیدا ہو سکتے ہیں میری ماں ضرورت ہے اپنے اندر اخلاق پیدا کرنے کی اپنے اندر کیریکٹر پیدا کرنے کی یہی عبد القادر جیلانی جب بستہ لے کر گیا استاد کے پاس پڑھنے کے لیے اور راستے کے اندر ڈاکو آ گئے چور آ گئے اچک کے آ گئے تو ہر آدمی اپنے مال کو چھپاتا ہے لیکن ماں تیری تربیت تھی کہ بیٹا مر جانا جھوٹ نہ بولنا قتل ہو جانا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا جھوٹ نہ بولنا میری ماں عبد القادر جیلانی مال کو اٹھا کر چوروں کے حوالے کر دیا ڈاکوں کے حوالے کر دیا ڈاکوں نے کہا ہر آدمی اپنے مال کو چھپاتا ہے اور تم اپنے مال کو ظاہر کر رہے ہو اس نے کہا یہ میرے ماں کی تربیت ہے روایت میں آتا ہے مورخ نے لکھا ہے کہ اس وقت جتنے ڈاکو تھے ڈاکہ ڈالنے والے اور جتنے زنا کرنے والے چوری کرنے والے اور گھروں کے اندر نقب زنی کرنے والے سب کے سب ماں تیری ایک تعلیم کے صدقے میں شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر تائب ہو گئے توبہ کر لی اب مرتے دم تک ہم بھیک مانگ کر ہو سکے تو زندگی گزار لیں گے چوری نہیں کریں گے ڈاکہ نہیں ڈالیں گے بدماشی نہیں کریں گے یہ تیرے کارنامے ہیں آج ماں تیرے کوکوں کی طرف دیکھ رہی ہے تیرے گودوں کی طرف دیکھ رہی ہے آج قاتل زمانہ ہو گیا ہے آج دشمن گھر گھر پیدا ہو گئے ہیں آج مشرق مغرب شمال جنوب سے اسلام دشمنی ٹپک رہی ہے بادل پانی کو کم برساتا ہے اسلام دشمنی کو زیادہ برسا رہا ہے قرآن کو ختم کرنے کی مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں مدارس عربیہ کے نام و نشان کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں داڑھی اماما ٹوپی پگڑی مسلح تصویر مسواک یہ شاعر اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں میری ماں دشمن تو پیدا ہو رہے ہیں قارون تو پیدا ہو رہا ہے شداد تو پیدا ہو رہا ہے حامان تو پیدا ہو رہا ہے فرعون پیدا ہو رہا ہے اسلام کا دشمن پیدا ہو رہا ہے ابو جہل پیدا ہو رہا ہے ابو لہب پیدا ہو رہا ہے میری ماں زمانہ مڑ مڑ کر تجھے دیکھ رہا ہے ایک ٹیپو کو تو پیدا کر دے ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دے میری ماں ایک قاسم نانوتوی کو پیدا کر دے ایک حسین احمد بدنی کو پیدا کر دے زمانہ تڑپ رہا ہے پیاس سے بلک رہا ہے بھوک سے تڑپ رہا ہے بیماری سے مچل رہا ہے ایک اللہ والا دے دے ایک متقی دے دے ایک مجاہد دے دے ایک صوفی باسفا دے دے ایک عبد القادر دے دے لیکن میری ماں آج تیری کو بانج ہو چکی ہے آج اچکے پیدا ہو رہے ہیں سلیمت چلانے والے چٹ پن چلانے والے داڑیاں منڈانے والے میری ماں میں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج اسلح معاشرہ کے نام پر مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک کانفرنسیں کی جاتی ہیں تقاریریں کی جاتی ہیں اشرا کیا جاتا ہے اس پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے یہ تقریر سے کچھ نہیں ہوتا یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ سننے سے کچھ نہیں ہوتا یہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ بحث و مباحثے سے کچھ نہیں ہوتا وقتی لذت ملے گی وقتی طور پر کچھ دین کے خوبیاں اور کچھ صفات اور کچھ ثواب تو مل سکتا ہے میری ماں معاشرے کی اصلاح کا ریموٹ کنٹرول اور معاشرے کی اصلاح کی بنیاد اللہ نے تیرے گود کے اندر رکھ دی ہے تیرے دودھ کے قطروں کے اندر رکھ دی ہے میری ماں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کیا کرتے تھے صحابہ کرام ایسے بات کو سنا کرتے تھے کہ گویا پہاڑ ہو گویا ایک درخت ہو پرندے آ کر ان کے سروں پر بیٹھ جاتے تھے آقا جب بات کو ختم کرتے تو صحابہ کرام کو ایسے محسوس ہوتا جیسے ریگستان کے مسافر سے ایک ٹھنڈے پانی کے گھوٹ پلا کر اس کے پانی کو چھین لیا گیا ہو اسے جو تکلیف ہوتی ہے اسے جو مشقت ہوتی ہے اس سے زیادہ مشقت حضرات صحابہ کرام کو اس وقت ہوا کرتی تھی جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطاب ختم کرتے تھے قیام سے رکو میں جایا کرتے تھے کلام پاک کی تلاوت ختم کیا کرتے تھے ایک مرتبہ صاحب کرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی عربی ہیں آپ بھی عربی ہیں ہم میں کئی لوگ پڑھے لکھے ہیں ادب بلاغت فصاحت ان کو جانتے ہیں شعر و شاعری کو جانتے ہیں آپ شعر و شاعری کو جانتے بھی نہیں اور اللہ نے آپ کو اس کی تعلیم بھی نہیں دی ہے اللہ نے آپ کو امی قرار دیا ہے لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے آقا آپ کی زبان میں وہ کون سی شیرنی ہے آپ بات کرتے ہیں محسوس ہوتا ہے ہم جنت کی نہر کے اندر غوطہ لگا رہے ہیں ہم حوض کوثر کے پانی کو اپنے لب سے لگا رہے ہیں ہم کوثر و تسنیم کا دیدار کر رہے ہیں آپ آخا ہم بھی عربی آپ بھی عربی آخا نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں پڑھا ہوا ہوں کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں یا قرآن مجھ پر نازل ہوتا ہے قرآن آپ پر نازل ہوتا تھا حالاں قلبک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دل پر پرانے کلام پاک کو نازل کرتے ہیں یہ کہہ سکتے تھے سورہ بقرہ نازل ہوا سورہ اسرا نازل ہوا سورہ پلک اور سورہ ناس نازل ہوا لیکن قربان جائے اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم <coughs> جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میری زبان کے اندر جو شیرنی ہے میری زبان کے اندر جو مٹھاس ہے میری زبان کے اندر جو کشش ہے میری ماں کان کھول کر سن لے آخا نے فرمایا حلیمہ سادیا کے دودھ کی برکت کے اثرات ہیں حلیمہ سعدیہ کے دودھ کے اندر جو تخوا گولا ہوا تھا اس تخوے کے اثرات ہیں آج وہی دودھ تو بھی پلاتی ہے وہی اپنے بچے کو سینے سے چمٹاتی ہے کیوں یہ کسی دھیڑ کی تباہ کرنے والا کسی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کے نقش قدم پر چلنے والا فلموں میں کام کرنے والوں کی اداؤں پر مرنے والا مٹنے والا یہ بیٹیاں ہیں تیری جنہیں دیکھ کر شیطان شرماتا ہے یہ بیٹیاں ہیں یہ بہویں ہیں تیری کہ آج شادی خانے کے اندر آج بازاروں کے اندر آج بیوٹی پارلر کے اندر یہ کون سا نقشہ بتا رہے ہیں یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا رب کاسیاتن آریاتن بہت ساری کپڑا پہننے والی ننگی ہوں گی یہ ننگیاں کون ہیں یہ رنڈیاں کون ہیں یہ کچے کپڑے پہننے والے یہ دوسروں کو زنا کے تیر برسانے پر مجبور کرنے والے کان کھول کر سن لے اگر ہجڑے کا بچہ ہے نامردہ ہے جورو کا غلام ہے اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہے آج کے بعد اپنی ماں اپنی بہو اپنی بیٹی کو بغیر پردے کے بازار نہ بھیجنا بغیر پردے کے اپنی ماں کے گھر نہ بھیجنا گھر کی تحلیف انگلنے نہ دینا اگر غیرت ہے اگر حیا ہے اگر شرم ہے اگر اسلام نام کا کوئی پاس ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات سننے کے بعد بھی کوئی آدمی اپنی ماں اپنی اپنی بہن اپنی بیٹی کو بغیر پردے کے اس کے جسم کو کچے رنڈیوں کے لیے ماسک پہنا کر شہید کرنے والے کہہ رہے تھے اما بھارتی کہہ رہی تھی رتمبرا کہہ رہی تھی اور یہ سشیل سنہا والے کہہ رہے تھے بی ایچ پی والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے بابری مجید کی این سے این بجائی اور تم نے اسے ہیرو کا لقب دیا اور تم نے اسے مجاہد کا لقب دیا یہاں اس کے رد عمل میں مظلومیت کے دباؤ میں آ کر اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ٹھیک ہے مانا کہ ہندوستان کے جو ہے قانون کے خلاف ہے لا کے خلاف ہے مانا کہ تم نے جو دی وہ برف ہے لیکن مسجد مسجد کو کو مسمار کرنے کرنے والے والے شہید خدا کی عبادت گاہ کے ساتھ مذاق کرنے والے کیا ہندوستان کی جمہوریت اس بات کی اجازت دیتی ہے ہندوستان کا سیکولرزم ہندوستان کا قانون کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے اور بابری مسجد کے دستاویزات شہید کرنے والوں کے پاس موجود ہے کیا ہو رہا ہے کس کو گرفتار کیا گیا کس پر مقدمہ چلایا گیا کس کو سلاخوں کے پیچھے جو ہے ڈالا گیا دنیا کی تاریخ کا طویل مقدمہ کہہ کر ایک ایک کو سزائے عمر کو قید دی جا رہی ہے سزائے بامشقت دی جا رہی ہے وہی وجہ سے جو ہے بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا کتنے قاتلوں کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا کتنوں کو ہتکڑیاں لگائی گئی یہ کیوں دو رویہ جو ہے دو رخی رویہ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے دہشت کس کا نام ہے امن کس کا نام ہے سلامتی کس کا نام ہے تقریب کس کا نام ہے ارے لوگو تم نے تو اس کو بلا ہی دیا پنجاب کے اندر کشمیر کے اندر اگر کوئی مسلمان مرتا ہے تو اس کی جو ہے ہندو مرتا ہے تو لاکھ دو لاکھ روپے رقم لگائی جاتی ہے فرقہ وارانہ فساد میں یا کسی اور وجہ سے دہشت گرد مار دیتا ہے لاکھ دو لاکھ روپے رقم دی جاتی ہے پورے ہندوستان میں اگر فرقہ وارانہ فساد کے اندر کس کوئی مسلمان شہید ہو جاتا ہے تو یہی انسان اسی جمہوریت کا ماننے والا اسی سیکولرزم کا ماننے والا ان کے آبا اجداد نے جس ملک کے لیے قربانی دی اس کی قیمت پچاس ہزار روپے کیوں لگائی جاتی ہے کون ہے دہشت گرد کون ہے انسانوں میں فرق کرنے والا کون ہے تقریب پھیلانے والا کون ہے فساد پھیلانے والا کون ہے آپس کے اندر تفریقہ پیدا کرنے والا آج جتنا ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے جتنا ہم پر ستم کیا جا رہا ہے جتنا ہم پر تشدد کیا جا رہا ہے کسی اور قوم پر اتنا کیا جا رہا ہے کیا نہیں کیا گیا فرانس کے اندر ایک ہماری بہن اگر جو ہے نقاب پہن کر کالج کے اندر جاتی ہے یونیورسٹی کے اندر جاتی ہے تو تمہارے پیٹ میں مرچیاں کیوں بھڑکنے لگتی ہیں تمہارے پیٹ میں مڑوڑ کیوں آنے لگتا ہے اگر کوئی عورت اپنی آبرو کو بچائے اگر کوئی عورت اپنی عزت کو بچائے اپنی عفت کو بچائے اپنی پاک دامنی کو بچائے عفت اور پاک دامنی کو بچانا جرم کیسے ہو گیا داڑھی رکھنا جرم کیسے ہو گیا کیا تم نے وہ ہوائی جہاز جو انگلینڈ سے ٹیک آف ہوئی اور دو داڑھی والے آپس میں موبائل میں بات کر رہے تھے جرم یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے داڑھی رکھ کر بات کی دہشت گرد کہہ کر ان کو جو ہے ہوائی جہاز کو اتارا گیا اور ان کی تین دن اور تین رات تک تفتیش کی گئی آخر یہ شبہ تمہیں کیوں ہو رہا ہے یہ شک آج مسلمانوں کے تعلق سے کیوں پیدا ہو رہا ہے کارٹون بنایا تو ڈینمارک والوں نے بنایا اگر کسی عورت کے جسم پر کلام پاک کو لکھا گیا تو ہالینڈ کے خبیصوں نے اللہ کے کلام کو لکھا اور اگر اللہ کے کلام پاک کے مقابلے کے اندر کوئی کلام بنایا گیا فرحان الحق کے نام سے امریکہ کے خبیصوں نے کلام پاک کے مقابلے میں جھوٹا قرآن بنایا اور پھر اگر ہندوستان کے اندر الزام لگایا گیا تو یہ کہا گیا کہ کلام پاک کی وہ تینتیس اور بتیس آیتیں جن کے اندر جہاد کا حکم ہے اور جن کے اندر قتال کا حکم ہے یہ کہا گیا کہ تم جو ہے ان آیتوں کو نکالو تم جو ہے کیا نہیں کیا گیا مدارس کے ساتھ مساجد کے ساتھ داڑھی والوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کے ساتھ نقاب پہنتی ہے تو جرم ہے تم نے کون سی عزت دی ہم نقاب پہنے تو دہشت گرد اور تمہاری عورتیں ننگی ناچے فیشن شو کرے اور فیشن شو کے اندر واک کرتے ہوئے اپنے سینے کو پھاڑ دیں سینے سے کپڑا ہٹا دیں سینے کی نمائش کر دیں یہ عزت ہے عورت کی یہ عزت ہے عورت کی کہ کلبوں کے اندر تم نچاؤ یہ عزت ہے عورت کی کہ گلی کی کتیا ایک کتے سے منہ کالا کرے اور تمہارے رنڈی خانوں کے اندر ایک ایک عورت کی آبرو سترہ سترہ مردوں سے وہ منہ کالا کرے یہ عورت کو تم بچانے والے عورت کی آبرو کو تم بچانے والے ہم نے نقاب دیا ہم نے ماں کا سامان دے کر کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے ہم نے اسے بیٹی بنا کر کہا کہ یہ باپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت پہ لے جانے والی ہے ہم نے بہن بنا کر کہا کہ یہ بھائی کی انگلیاں پکڑ کر جنت پہ لے جانے والی ہے ہم نے یہاں تک کہا کہ اگر لڑکی کا حمل پیٹ سے گر جاتا ہے یہ بھی میدان محشر میں اپنے ماں باپ کی شفات کرے گی تم ننگا نچواؤ تم ڈانس کرواؤ تم شرمگاہ کو اچھالو تم سینے کو اچھالو تم بیت الخلا میں صاف کرنے والے برش کے اندر عورت کی تصویر کو چشمہ کرو تم شراب کی بوتلوں کے اندر عورت کی ننگی تصویر کو چسپا کرو تم آرٹ کے نام پر کلا کے نام پر فیشن کے نام پر عورت کو مادر ذات اتنا برہنا کرو کہ گلی کی کتیا کو اگر بولنے کی طاقت ہو تو گلی کی کتیا اس رنڈی کو دیکھ کر اس بدماش عورت کو دیکھ کر اس تھرکانے والی جسم والی عورت کو دیکھ کر یوں کہے خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی رنڈی نہیں بنایا تو نے مجھے ایسا ناچنے والا نہیں بنایا گانے والا نہیں بنایا آج تم نے یہ مقام دے کر تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے عورت کو سمان دیا ہم نے عورت کو عزت دی یاد رکھو تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے کچھ نہیں بگاڑ سکتے نہ اسلام کا نہ مسلمانوں کا نہ قرآن کا نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یریدون نور اللہ واللہ بلو کری ہلکا پھر اللہ نے کہا یہ لوگ چاہتے ہیں اپنے پھوکوں سے اسلام کے چراغ کو بجا دیں اللہ کہتے ہیں چراغ تمہارا بجھ سکتا ہے امریکہ ختم ہو سکتا ہے رشیا ختم ہو سکتا ہے برطانیہ ختم ہو سکتا ہے فرعون ختم ہو سکتا ہے شداد ختم ہو سکتا ہے نمرود ختم ہو سکتا ہے بش ختم ہو سکتا ہے ٹولی بلیر ختم ہو سکتا ہے انگریزی کتے ختم ہو سکتے ہیں اللہ متم نوری ولو کری ہلکا فرون اللہ نے کہا ہم اس نور کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو نہ تمہاری عورتوں کی آبرو بچ سکتی ہے نہ تمہاری جانوں کو سلامتی مل سکتی ہے نہ تمہارے کاروبار کے اندر تمہیں امانت مل سکتی ہے دیا دیانت مل سکتی ہے امانت مل سکتی ہے مذہب اسلام دے گا دیانت مل سکتی ہے مذہب اسلام دے گا عورتوں کو عزت ملے گی مذہب اسلام دے گا آبرو ملے گی عزت ملے گی پاک دامنی ملے گی شانتی کا پیغام چاہیے آؤ عزت سے ماننا ہو تو مان لو ورنہ حدیث کہتی ہے ایک وقت وہ ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک زمین سے لے کر آسمان تک پورا دھرم مذہب اسلام ہوگا لائف کا اللہ وجیل ارضی بھائی والا مدرن اللہ کلیمۃ السلام عزیز و ذلی ذلیل کے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ماننا ہو تو مان لو ورنہ اس زمین کے اندر کوئی کچا کوئی پکا کوئی پہاڑی پر کوئی دریا میں کوئی ویرانے میں کوئی آبادی میں ایسا گھر نہیں ہوگا کہ محمد کا کلیمہ اس گھر میں داخل ہو کر نہ رہے گا عزت سے ماننا ہو تو مان لو ورنہ تلوار کے ذریعے سے ورنہ خدا کی پھٹکار کے ذریعے سے خدا کے عذاب کے ذریعے سے ماننا پڑے گا کیا نظر آ رہی ہے کامی تم نے ہمارے ساتھ کتنا مذاق نہیں کیا ہمارے ساتھ کتنا کھلواڑا نہیں کیا انیس سو سینتالیس سے لے کر آج تک کتنے فرضی انکاؤنٹر کے نام پر تم نے جو ہے سر عشرت جہاں کا کتنے عشرت جہاں کی آبرو کو تم نے لوٹا کتنے سہراب الدین کا تم نے قتل عام کیا یاد رکھو لوگوں یاد رکھو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی کے ہاتھ کو باندھ کر نہیں رکھا ہے اللہ نے فرعون کے ہاتھ کو باندھ کر نہیں رکھا تھا اللہ نے نمرود کے ہاتھ کو باندھ کر نہیں رکھا تھا اللہ نے شداد اور قانون کے ہاتھ کو باندھ کر نہیں رکھا تھا اللہ کا ایک قانون ہے اللہ کا ایک دستور ہے اللہ کی ایک سنت ہے اللہ کا ایک طریقہ ہے سنت اللہ قد خلط من قبل یہ طریقہ پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے ولن تجد سنت اللہ تبدیلا اللہ کہتے ہیں اس طریقے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اللہ کا دستور اور اللہ کا قانون یہ ہے فلما نسو معذک کی بھی فتح نہ علیہم اب بابا کلی شعی اللہ کہتے ہیں تم ہماری آیتوں کو بھلاؤ گے ہمارے ہمارے قرآن کے ساتھ ٹھٹا کرو گے ہماری نبی کے ساتھ مذاق اڑاؤ گے مذہب اسلام کے ساتھ ٹھٹا کرو گے ہم ڈھیل دیں گے ہم ڈھیل دیں گے ہم ڈھیل دیں گے لیکن جب تم اپنے فرونیت کے اندر مست ہو جاؤ گے اپنے دولت کے نشے کے اندر مست ہو جاؤ گے اپنے گھمنڈ کے اندر مست ہو جاؤ گے حتیٰ ادا فری ہو بیماؤ تو اخد نہ اللہ کہتے ہیں وہ اچانک پکڑنا پکڑیں گے کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا امریکہ کے اندر جو آندھی آئی امریکہ کے اندر جو طوفان آیا میڈیا اٹھائے نہ اٹھائے امریکہ پریشان ہے برطانیہ کے اندر وہاں جو ہے ٹونی کا جو انجام ہو رہا ہے میڈیا اٹھائے نہ اٹھائے وہ جو جس کی اللہ کی قسم ہندوستان کا چمر اور ہندوستان کی بھنگی عزت کی زندگی گزار رہی ہے لیکن بش اور بلیر کو خود ان کے مقاموں میں خود ان کے ملکوں کے اندر بھنگیوں سے قدر نگاہ اور بے عزتی سے جو ہے ان کو دیکھا جائے رہا ہے خدا نے پکڑ کر لی ہے خدا نے مواخذہ کر لیا ہے منجارا جس نے کئی شرط جہاں کی آبرو کا سودا کیا تھا جس نے کئی سہراب الدین کو فرضی انکاؤنٹر کے اندر مارا تھا خدا کی پکڑ آ چکی ہے اب ان فرضی انکاؤنٹروں کی فائلیں کھل رہی ہیں کئی انجارا کا پوسٹ مارٹم ہوگا اب عدالت کے اندر آئیں گے اب یہ مجرم ٹہرائے جائیں گے اب ان کو سولی پر لٹکایا جائے گا اب ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا وہ گجرات کا نریندر مودی یہ ہے دلیندر موزی یہ ہے دلیندر موزی یہ نریندر مودی مودی نہیں ہے خدا نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے خدا نے کہا وہ املی لہو نیندا قیدی متین میں نے ڈھیل دے رکھی ہے لیکن جب پکڑ آ چکی ہے وہاں اس نے سیلاب کو دیکھا وہاں اس نے قحط تالی کو دیکھا بابری مسجد کے قاتلوں کے انجام کو مودی یہ موزی دلیندر دیکھ رہا ہے اس نے گجرات کے اندر ہماری ماؤں ہماری بہنوں کی آبرو لوٹنے والوں کا انجام کیا ہے یہ آنکھوں سے اس نے دیکھ دیکھا اس نے سہراب الدین کے قاتل کے انجام کو دیکھا اس نے عشرت جہاں کے قاتل کے انجام کو دیکھا اس نے جہاں کے آبرو لوٹ کر اس کے جسم کے ٹکڑے کٹ کر کر ہٹلر نے وہ کام نہیں کیا اور جاج بن یوسف نے وہ کام نہیں کیا یہ دلندر موزی نے وہ کام کیا آج قدرت تماشا دکھا رہی ہے بابری مسجد کو شہید کر کر جانے والے لاتور کے اندر انجام کیا ہوا بابری مسجد کو شہید کر کر جانے والے گجرات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کس مرض کے اندر انہیں مبتلا کر دیا بابری مسجد کو شہید کر کر جانے والے آندھرا پردیش کے اندر کیا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا کہ جس بس کے اندر وہ جا رہے تھے وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی بابری مسجد کو شہید کر کر جانے والے مہاراشٹرا کا ایک قبیلہ آنکھوں سے اندھا ہو گیا لوگوں نے کہا جب تک تم جو ہے بابری مسجد کے شہید کرنے کے درمیان جن لوگوں کا قتل عام کیا جن مسلمانوں کو شہید کیا ان خبروں پر جا کر معافی نہیں مانگو گے تمہاری روشنی واپس نہیں آ سکتی بابری مسجد قاتلوں کا پیچھا کر رہی ہے سہراب الدین قاتلوں کا پیچھا کر رہا ہے عشرت جہاں قاتلوں کا عصمت کے لٹیروں کا پیچھا کر رہی ہے بلیانا کا فساد گجرات کا فساد اور جو ہے کشمیر کا فساد اور بھاگل پور کا فساد اور میرٹ کا فساد بامبئی کا فساد یہ تمام فسادات اپنے قاتلوں کو پیٹ کا پیچھا کر رہے ہیں ان کو ان کے انجام بد تک پہنچائیں گے اما بھارتی کو کس طرح جو ہے بال کی طرح مکے میں سے نکال کر بی جے پی والوں نے پھینک دیا رتمبرا جس نے بابری مجید کی شہادت پر رقص کیا تھا آج اس کا نام و نشان کیا ہے وہی کلیام سکھ جس کی زیر سرپرستی بابری مجید کو شہید کیا گیا آج کون سی خبروں کے اندر اس کا نام لیا جاتا ہے وہی اڈوالی کہ جس نے یہ کہا تھا کہ بابری مسجد کی شہادت کے سفے اول میں میرا نام آنا چاہیے لبراہن کمیشن کے سامنے ہاتھ مانگ کر معذرت اس نے چاہی کہ معاف کرنا بابری مجید کو شہید کرنے والا میں نہیں رہی ہوں اما بھارتی کا انجام کیا ہوا ایک ایک قاتل کو اللہ تعالیٰ زمسر زمین کے اندر پکڑ پکڑ رہا ہے مواخذہ کر رہا ہے میرے بھائی اب جو ہے ہندوستان والوں کو برادران وطن کو بتا دو اسلام کا پیغام کیا ہے مسلمان قوم کیا ہے قرآن کی تعلیمات کیا ہیں اذان کیا ہے نماز کیا ہے ہم نے تو ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا اے قربان جائے رحمت للعالمین اللہ نے یہ کہا ومار صلی کا اللہ رحمت للعالمین ہم نے آپ کو نماز دے کر بھیجا یہ کہہ سکتا تھا ہم نے آپ کو روزہ دے کر بھیجا ہم نے آپ کو دین اسلام دے کر بھیجا ہم نے آپ کو کلام پاک کی یہ ایک سو چودہ صورتیں دے کر بھیجی ہم نے کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ کو دے کر بھیجا قربان جائے باری تالا تو نے یاد کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو تو کیسے کہا وما اللہ رحمت اللہ علمین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے بات بھائی سے رحمت بنا کر بھیجا بھیجا بھی تو رحمت بنا کر بھیجا مذہب کا نام اسلام ماننے والے نے کا نام مسلمان ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں السلام علیکم تعریف ہے المسلم من سلم المسلمون مل لسانی ہی ویدی بدر کا ماریکا ہے رمضان کا مہینہ ہے کڑاکے کی لو چل رہی ہے کڑاکے کی دھوپ چل رہی ہے حلق سوکھ رہا ہے حلق کاٹا ہو رہا ہے جان میں جان جا رہی ہے صحابہ کلاب نے آقا سے فرمایا اے آقا دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسائے تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آقا کی دعا کو قبول کر لیا برسات ہوئی اللہ کا کرنا یہ ہوا تھا کہ یہ نشیبی علاقوں میں تھے یہ نیچے کے علاقوں میں تھے صحابہ تین سو تیرہ کی جماعت تھی اور وہ جو کفار لنڈے آئے تھے وہ اونچے علاقے میں تھے پورا پانی بہ کر یہاں پر آیا صحابہ کرام نے کھڈے بنائے ہاؤس بنائے پانی کو جمع کر لیا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے ہی خدا بند خدوس نے ان کو جو ہے منہ کی کھلائی اور پہلی شکست دی قطرے قطرے کے لیے ترسایا کافر لوگ دبے قدم جب حوضوں کے پاس آنے لگے پانی پینے کے لیے آئے دنیا کی قوم دشمن قوموں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے ابو غریب جیل کیا تاریخ بیان کرتی ہے گوانتا نامو بے کی جیل کیا تاریخ بیان کرتی ہے ہندوستان کے تھانے ہندوستان کی جیلیں کیا تاریخ بیان کرتی ہیں قوم اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کس نبی کو گالی دیتے ہو کس دھرم کو گالی دیتے ہو کس دھرم کے ماننے والوں کی طرف الزامات کی انگلیاں اٹھا رہے ہو جس نے جنگ کے میدان میں دشمنوں سے برسرے پیکار ہو کر رحمت کا معاملہ کیا کرم کا معاملہ کیا صحابہ نے روکنا چاہا آقا نے فرمایا روکو نہیں وہ بھی ہم بھی طرح انسان ہیں ان کو پانی لے جانے دو ان کو پانی پینے دو دشمن جو برسرے پیکار ہیں دشمنی میں بدر کے میدان میں آ چکے تھے لڑنے کے لیے محاذ قائم کر دیا تھا ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ان کے ساتھ کرم کا معاملہ کیا دنیا والے اپنی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے ہیں یورپ کے علاقوں میں آقا کی دہشت سے پہلے بھی عرب کے علاقوں میں سیاپی نام کا ایک کھیل کھیلا جاتا تھا کہ جنگ کے میدان میں جن قیدیوں کو قید کر لیا جاتا ایک کھلے میدان کے اندر شیر کو چھوڑ دیا جاتا درندے کو چھوڑ دیا جاتا بھوکے شیر بھوکے کتوں کو چھوڑ دیا جاتا اور پھر پھر وہ وہ شیر شیر اور اور اس قیدی کی لڑائی ہوتی انسان پر جھپٹ پڑتا اور اس کے ٹکڑے کرتا تو پھر یہ لوگ دیکھ کر اس کا مذاق کرتے اور دیکھ کر لطف اندوز ہوتے آخا نے فرمایا بدر کے جو ستر قیدیوں کو قید کیا گیا ہر ایک کو ایک جو جوڑا دیا جائے ہر ایک کو عزت کے ساتھ رہا کیا جائے آقا جس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قیدی کو باندھا گیا آپ تڑپ رہے تھے ارے قبیسو آ جاؤ رحمت اللہ وسلم کے دامن میں تمہاری زندگیاں بن جائیں گی تمہاری زندگیاں سور جائے گی امن کا پیغام ملے گا شانتی کا پیغام ملے گا شانتی کی تلاش میں رشوتیں لے رہے ہو شانتی کی تلاش میں نقلی دوائیاں بیچ رہے ہو شانتی اور امن کی تلاش میں ملاوٹی غذائیں بیچ رہے ہو شانتی اور امن کی تلاش میں اور نقلی مڈل پانے کے لیے پھر فرضی انکاؤنٹر کا معاملہ کر رہے ہو آؤ میرے آقا کو دیکھو میرے محبوب کو دیکھو کائنات کے مولا کو دیکھو کہ مسجد کے اندر تڑپ رہے ہیں بل بلا رہے ہیں جیسے ماں اپنے بچے کے قتل کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر تڑپ رہی ہو بل بلا رہی ہو پوچھا صحابی نے اے آقا کیوں تڑپ رہے ہیں کیوں بل بلا رہے ہیں فرمایا کہ اس قیدی کے ہاتھ کو تیز باندھ دیا گیا ہے خدا جانے اس کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی تب جا کر ہاتھوں کو لوس کیا گیا اس رسیوں کو ڈھیلا کیا گیا آخا نے راحت کی سانس لی سماما بن اسال قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا صرف گجرات کے اندر گیارہ بارہ مسلم نوجوانوں کو یہ کہہ کر یہ دلندر موزی کو قتل کرنے آیا تھا ان کو فرضی انکاؤنٹر کے اندر مار دیا گیا یہ تھی تمہاری تعلیم یہ تھی تمہارے ہندوستان کا سیکولرزم یہ تمہاری جمہوریت کا سبق ایک رحمت اللہ کا سبق بھی تھا کہ سماما بن مثال قتل کرنے کے ارادے سے آتا ہے حضرت سعید بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کو بھانپ لیتے ہیں اور اس کو گرفتار کر کر لے جاتے ہیں تلاشی لی جاتی ہے تو ایک تلوار نکلتی ہے سمامہ بن اسال کو پوچھا جاتا ہے وہ سچ سچ اگل دیتا ہے کہ مجھے مسئلے میں کذاب نے آخا کو ختم کرنے کے لیے بھیجا اور کہا کہ اس نبی کو ختم کر کر اب میری نبوت کا راج ہوگا تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون سے باندھ دیا جاتا ہے قاتلوں کے ساتھ آقا کی ہستی کے ساتھ مذاق اڑانے والوں کے ساتھ آقا کے قتل عام کے ارادے سے آنے والے کے ساتھ اور خود اقرار کر رہا ہے قاتل باندھ دیا گیا آقا نے پوچھا سماما آپ کیا سمجھتے ہیں میرے بارے میں اس نے بڑا عقل مندانہ جواب دیا اگر آپ قتل کرو گے خونی کا قتل کرو گے اگر آپ جان بخشو گے ایک شریف انسان کو جان بخشو گے ایک عزت والے کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے دوسرے دن پوچھا سماما تمہارا کیا خیال ہے پھر وہی جواب دیا تیسرے دن پوچھا تو سماما مینو سال نے وہی جواب دیا پھر آخا نے فرمایا کہ اس کو رہا کر دو اس کو چھوڑ دو سماما مینو سال کو چھوڑ دیا گیا وہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا ہندوستان میں کسی وزیر اعظم کو ہندوستان کے اندر کسی ایم ایل اے کو ہندوستان کے کسی منسٹر کو ہندوستان کے کسی کاؤنسلر کو قتل کرنا تو باپ کی بات صرف جو ہے وہ بکرا کاٹنے کی چھری لے کر جائے تو قتل کا الزام لگا کر فرضی انکاؤنٹر کے اندر اس کو مار دیا جاتا ہے شمام امین سال کا جو ہے جرم ثابت ہو چکا تھا وہ اپنے قاتل ہونے کا اعتراف کر چکا تھا بن سال کو جب رہا کر دیا گیا تو بن سال اپنی قوم کی طرف نہیں گیا مسئلے میں کذاب کی طرف نہیں گیا فوراً مدینہ منورہ کے ایک باغ کے اندر گیا جس باغ کی سینچائی کی جا رہی تھی وہاں پانی جا رہا تھا سماما امین سال نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد آیا فرمایا آخا اپنا ہاتھ مبارک آپ سامنے کیجیے تو پوچھا کیوں فرمایا کہ میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آنا چاہتا ہوں ان تین دنوں کے اندر میں نے دیکھ لیا آپ کے اخلاق کیا ہیں آپ کے کردار کیا ہیں آپ کا کیریکٹر کیا ہے قاتل کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ قاتل نے آ کر آپ کے ہاتھ پر ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا تم ہمیں الزام دیتے ہو اکشر دھام مندر کا حوالہ دے کر کہ ہم مندروں کے بارے میں وہ کوئی اور ہوگا وہ دہشت گرد ہوگا وہ فلاں ہوگا فلاں ہوگا ہماری تعلیمات دیکھو ہمارا مذہب دیکھو ہمارا قانون دیکھو ہماری نبی کے فرمودات کو دیکھو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سید الانبیاء امامت فرماتے تھے جہاں جبریل امین کی آمد اور رب تھی جہاں صدیق مقتدی بنتا تھا جہاں فاروق مقتدی بنتا تھا علی مقتدی عثمان مقتدی صحابہ کرام مقتدی بنا کرتے تھے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ کا دار السلطنت تھا پارلیمنٹ ہاؤس تھا وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو فوجیوں کے سپے سالار کا اڈا تھا وہاں پر ایک بدوی آ کر پر پیشاب کرنے لگتا ہے ایک کافر آ کر پیشاب کرنے لگتا ہے تم کہتے ہو کہ ہم مندروں کو ڈھانے والے ہم ہمارے پاس مسجد کے اندر آ کر پیشاب کرنے والا مسجد کے اندر آ کر غلازت کرنے والا تم خوب پھینکو خنزیر کے گوشت کو پھینکو تم غلازت کو پھینکو تم قرآن کی توہین کرو تم نبی کی توہین کرو خدا کی پکڑ تمہیں آئے گی خدا کا عذاب تمہارے ساتھ آئے گا لیکن ہمارا اخلاق ہمارے کیریکٹر ہماری سیرت ہمارے آقا کی تعلیم یہ مارنے کے لیے دوڑے مسجد تو نظر آ رہی تھی یہ کوئی ایسی ویسی جگہ تو نہیں تھی مسجد نظر آ رہی تھی صحابہ مارنے کے لیے دوڑے آخا نے فرمایا خاموش رہو مارنے سے مسجد پاک نہیں ہو جاتی تو صحابہ کہا خاموش رہو صحابہ خاموش ہو گئے آخا گئے ایک جو ہے ڈول کے اندر پانی لے آئے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کافر دیہاتی کے پیشاب کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگے جس کے پیروں کے ذرے پر زمین و آسمان قربان زمین و آسمان کے خزانے قربان کیا تعلیمات ہیں دل میں غیروں کے لیے کتنی محبت ہے دشمنوں کے لیے کتنی جگہ ہے خبیصوں کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا تمہیں نظر آتا ہے دہشت گردی کیا نظر آتی ہے تمہیں تخریب کاری کون سی بات سے تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان یہ ہے بوسینیا کے اندر قتل عام کرنے والے سولہ سولہ تیرہ تیرہ سال کی بچیوں پر تیرہ تیرہ یہودی کتے نسارا عیسائی کتے زنا بل جبر کر کر ان کو باندھ کر رکھ کر ان سے عیسائی بچے پیدا کر کر ان سے یہودی بچے پیدا کرتے ہیں وہ تمہیں دہشت گرد نظر نہیں آتے آخا کے زمانے کے اندر جو غزوات ہوئے غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں آخا بنک سے نفیس شریک ہوئے سریا اس کو کہتے ہیں جس میں آقا شریک نہیں ہوئے لیکن اپنے حکم سے جہاد کے لیے بھیجا اس کے اندر پورے مسلمانوں کی طرف سے اور غیر مسلموں کی طرف سے قتل کیے گئے شہید جو ہوئے آقا کے پورے زمانے کے جو غزوات اور سرایا ہیں جو لڑائیاں ہیں کہ تمہیں دہشت گردی نظر آتی ہے دس سو اٹھارہ دس سو اٹھارہ کی تعداد کہ وہ ہیں کہ جن میں مسلمان اور غیر مسلمان مارے گئے اور شہید ہو گئے صرف بیت المقدس کی فتح کے وقت جو سلیبی جنگ ہوئی ایک کروڑ بیس لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تم کہتے ہو مسلمان دہشت گرد آقا کے پورے لڑائیوں میں ایک ہزار اٹھارہ دس سو اٹھارہ مسلمان بھی غیر مسلم بھی مارے گئے اور شہید ہوئے صرف ایک سلیمی جنگ کے اندر بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پتہ کرنے سے پہلے جو سلیمی جنگ ہوئی ایک صرف جنگ کے اندر مسلمانوں کا جو سفایا ہوا ایک کروڑ بیس لاکھ کی تعداد کے اندر ہوا کون دہشت گرد ہے کون قاتل ہے کون خونی ہے آقا جس نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گاؤں والے نے پیشاب کر دیا ہاتھوں سے صفایا کیا ہاتھوں سے پوچھا صحابہ دیکھ کر کب خاموش رہنے والے صحابہ بھی صفائی میں لگ گئے تہارت میں لگ گئے اس کے بعد جب مسجد صاف ہو گئی ایک دیہاتی گیا اب جا کر پورے قبیلے کو پورے خاندان کو لے آیا صحابہ کہنے لگے ایک دوسرے کو ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس قبیز کو مار دیتے اس قبیز کو پنشمنٹ دیتے سزا دیتے اب دیکھو پورے قبیلے کو لے آیا ہے تو اس نے کہا اس قبیلے کو اب پیشاب کروانے نہیں لائے ہیں پورے قبیلے کو آقا کے ہاتھ پر ایمان ب مشرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھانے کے لیے لائے یہ تعلیمات ہیں جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی آقا درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے ایک جو ہے بدوی آیا اور ایک قاتل آیا اور اس نے جو ہے آخائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نیام سے تلوار کو نکال لیا فرمایا کہ اے آخا تمہیں کون بچا سکتا ہے مجھ سے آخا کی زبان سے نکلا میرا اللہ مجھے بچائے گا اتنا کہنا تھا کب کبھی تاری ہو گئی اور وہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی آخا نے اٹھا لیا چاہتے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے تھے آقا نے فرمایا تجھے مجھ سے کون بچائے گا اب تو تک کافر مذہب اسلام کا ماننے والا نہیں تھا تو اس نے کہا آقا آپ بچائیں گے آقا نے فرمایا میں تجھے کچھ نہیں کرتا جا معاف کر دیا فوراً مشرف اسلام ہو جاتا ہے فتح مکہ کے موقع پر آقا دو عالم جو رب محمد الرزم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکت المکرمہ کے اندر گئے ایک ایک قاتل آنکھوں کے سامنے تھا وہ بھی تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے وہ بھی تھا جو آپ کے راستے کے اندر کانٹے ڈالا کرتا تھا وہ بھی تھا جو آپ کے اوپر اون کی اوجھڑی کو ڈالا تھا وہ بھی تھا جب حرم محترم کے اندر <coughs> آقا سجدے کے اندر گئے تھے تو آپ کے اوپر اون کی اوجھڑی کو ڈالا تھا وہ بھی تھا جو آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا کو قتل کیا تھا ہجرت کے موقع پر تیر کو پھینکا تھا جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے اتنا خون نکلا اس کا نام تھا ہبار بن اسود وہ سوراخا بھی تھا جس نے عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ زندہ یا مردہ جو پکڑ کر لائے گا ایک ہزار لال اون بطور انعام کے دیے جائیں گے آخا مکت المکرمہ گئے کون کہتا ہے آج آخا کی تعلیمات کے بارے میں آخا کی سیرت کے بارے میں آخا کے کیریکٹر کے بارے میں مسلمان کے بارے میں اسلام کے بارے میں حدیث کے بارے میں کون آج جو ہے انگلیاں اٹھاتا ہے وہ اپنی خبر لے اپنے ملکوں کی خبر لے اپنی ماں اور بہنوں کی خبر لے اپنی بیٹیوں کی خبر لے ان کی آبرو کا خیال کرے ان کی عزت کا خیال کرے اور ان کے جو ہے تحفظ کا خیال کرے آقائد عالم صاحب جب گئے سوراخا بھی تھا اور ابو جہل کا بیٹا بھی تھا وہ لوگ بھی تھے جو آپ کے جو ہے قتل کے پیچھے تھے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے شیب ابھی تعلیم کے اندر تکلیفیں دی وہ وہ لوگ بھی تھے جو تائب کی سرزمین کے اندر آپ کے جسم کو لہو لہان کیا کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ بھی تھا کہ آقائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہا وہ عثمان بھی تھا جو آپ کو دھکے دے کر نکال دیا تھا قربان جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان رحیمی پر آپ کے شان کریمی پر قربان جائے کہ اللہ نے سچ فرمایا ومار صلاح کا اللہ رحمت اللہ عالمین اللہ نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے بھائی سے رحمت بنا کر بھیجا قربان جائے آپ گئے مکے کے اندر ایک ایک کافر کا بدلہ لے سکتے تھے آپ سوراخا کا بدلہ لے سکتے تھے آپ ہبار بن اسمت کو سولی پر لٹکا سکتے تھے آپ گلیوں کے اندر جس نے کانٹے ڈالے جس نے کیچڑ کو ڈالا جس نے آپ کو ساحر کہا جس نے آپ کو مجنون کہا جس نے آپ کو شاعر کہا ایک ایک کا بدلہ لیا جا سکتا تھا کس کو کہہ رہے ہو ہو یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے یہ تقریب کاری کی تعلیم دیتا ہے قربان جائے راوی بیان کرتا ہے کہ جب اونٹ پر بیٹھ کر آخائے مکے کو فتح کرنے جا رہے تھے آجزی اور انکساری کی وجہ سے آپ کا سر مبارک اتنا جھک رہا تھا اتنا جھک رہا تھا کہ بار بار آپ کی پیشانی مبارک اونٹ کے کجاوے سے لگ رہی تھی آجزی یہ تھی مسکنت یہ تھی انکساری یہ تھی اور آپ مکے کے اندر گئے سب ڈر رہے تھے ابو سفیان خوف کھا رہے تھے نہ صرف یہ کہ ابو سفیان کو معاف کیا فرمایا کہ من دخلا دارا بھی آمین کہ جس طریقے سے کعبے کے خلاف کو پکڑ کر چمٹنے والا محفوظ ہو جاتا ہے میرا دشمن ابو سفیان اسے تو پناہ ہی دی میں نے میں نے اسے معاف کر دیا لیکن جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ بھی میں خود معمول ہو گیا جس عثمان بن مزون نے آپ کو دھکے دے کر نکالا وہ ڈر رہا تھا وہ کام رہا تھا کہ آج آخا مکے میں آئیں گے مجھے دھکے دے کر نکالیں گے کہا کہ عثمان کہاں ہے عثمان ڈرتے ہوئے آیا فرمایا عثمان یہ لو خانے کعبہ کی چابی اور یہ تمہاری نسل میں قیامت تک چلے گا ایسی شان رحیمی ایسی شان کریمی ایسا آپ ایسا درگزر کا معاملہ کرنے والا تم تاریخ کے اندر بتاؤ پوری ہسٹری کے اندر بتاؤ کہ آخا نے جو رحم کا معاملہ کیا جو کر حسن سلوک کی تعلیم دی جو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی جو بچوں کے ساتھ شفقت کی تعلیم دی جو جانوروں کے ساتھ ایک جگہ صحابہ کرام چولہا جلا رہے تھے آخا نے فرمایا اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ چولہا جلاؤ صحابہ نے پوچھا کیوں فرمایا کہ اس جگہ چیوٹیوں کی بل ہے تمہارے چولہا جلانے کی وجہ سے چوٹیاں مر جائیں گی جس نے مخلوق معمولی سی چوٹیوں پر رحم کا معاملہ کیا کرم کا معاملہ کیا کیا ایسے آخا کی تعلیمات دہشت گردی کی تعلیمات ہوگی میرے بھائی اس وقت مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت اپنے آپ کو احساس طریقہ شکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دنیا کا دستور ہے یہ دنیا کا قانون ہے کہ حق کے ساتھ باطل ایسا برسرے پیکار ہوتا ہے گالیاں دیتا ہے الزامات لگا دیتا ہے اللہ دینا کال الناس جب جو ہے لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ جمع ہو چکے ہیں اور تمہارے خلاف الزامات لگا رہے ہیں فزاد ہوں ایمانا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کبھی ایسا موقع آیا ایمان مسلمانوں کا بڑھتا ہی گیا ہمارا ایمان بڑھے گا فرانس کے اندر پردے پر پابندی لگائی گئی یہ لکھ کر رکھو دنیا میں اتنے پردے فروخت نہیں ہوئے جتنا فرانس کے اندر فروخت ہوئے کلام پاک کو جھوٹا لکھا گیا امریکہ کے اندر الف کیا کر رہے ہو کون بجا رہا ہوں امریکہ کے اندر الفرقان الحق کے نام سے جب جھوٹا قرآن لکھا گیا کلام پاک جتنا امریکہ کے اندر بکا دنیا کے اندر کہیں اور نہیں بکا آپ حیرت کریں گے اسرائیل جس کے بارے میں قرآن نے کہا جس کے بارے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذلت اور مسکنت کی گوئی فرمائی ضروریت علیہ ذلت و اللہ وہ ایسا اسرائیل جو امریکہ کو جکڑے ہوئے ہے جو اسلام کا دشمن ہے جو مسلمان کا دشمن ہے جو فلسطین کے خون کے اندر نہاتا ہے جو فلسطین کے عورتوں کی عزتوں آبرو سے کھیلا کرتا ہے دن اور رات اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے اسرائیل کے اندر سال گزشتہ جو ان عالم کے اندر انقلابات آ رہے ہیں ایسے اسرائیل کے اندر ستر مسلمانوں کو اللہ نے پیدا کر دیا ستر اسرائیلی ایک اسرائیل کی قیمت بھی ایک ایک ہزار انسانوں کے برابر ہے کتا ایمان لا سکتا ہے خنزیر کلمہ پڑھ سکتا ہے اسرائیل امریکہ کا کتا ہے پالتو کتا ہے ناجائز نسخے سے پیدا ہوا حرام کا پنڈلہ ہے وہ کبھی اسلام کے قریب نہیں آ سکتا یہ اسلام کی بلندی نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ اسلام کی جو ہے بالادستی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ سال گزشتہ اس اسرائیل کے اندر ستر افراد نے ایمان اور اسلام کے کلیمے کو قبول کر لیا امریکہ جیسا ملک آئے دن وہاں چرچے فروخت ہو رہی ہیں انشاءاللہ پوری دنیا کے چرچوں میں اذانے ب پوچھیں گے انشاءاللہ پوری دنیا کے مندروں کے گھنٹے ختم ہو جائیں گے وہاں پر اذانیں ہوں گی وہاں پر نمازیں ہوں گی ہمیں فکر نہیں ہے بابری مسجد کی بنانے والا اللہ بچانے والا اللہ قائم کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ ہم نہیں ہماری ضروریت ہماری آل اولاد اس کو سجدوں سے آباد ہوتا ہوا دیکھے گی وہاں کے میناروں سے اذانیں سنے گی اس لیے کہ ہم دین کے ٹھیکے دار نہیں ہم دین کے سپاہی نہیں انا نہ ذکر وہ انا لہو لہا اللہ کہتا ہے ہم نے دین کو اتارا ہم دین کے حفاظت کرنے والے ہیں وہ دین کی حفاظت کر لے گا وہ جو ہے فرشتوں کو بھیج کر جنات کو بھیج کر وہاں جو ہے بیت المقدس سے یہودیوں کے قبضے سے چھڑا دے گا بیت المقدس کے اندر اذان ہوگی بیت المقدس کے اندر نماز ہوگی بیت المقدس کے اندر کلام پاک کی تلاوت کا جو ہے مظاہرہ ہوگا بابری مسجد کے اندر بھی ہوگا گجرات کی ان مساجد کے اندر بھی ہوگا جن مسجدوں کو راتوں رات شہید کر دیا گیا فکر ہمیں نہیں فکر ملک کے لوگوں والوں کو کرنا چاہیے کہ ان کے امن کا کیا ہوگا ان کی شانتی کا کیا ہوگا ان کی عورتوں کی عزت و آبرو کا کیا ہوگا ان کی بیٹیوں کا کیا ہوگا ان کی بہوؤں کا کیا ہوگا ہم نے تو یہی دیکھا امری جیسا امریکہ جیسے ملک کے اندر ایک سال میں بیس ہزار لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں فلپائن کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے برطانیہ کے اندر مائیکل جیکسن جس نے پوری دنیا کو تھرکتا ہوا جس نے پوری دنیا کو ناچتا ہوا دیکھنا چاہا تھا آج وہ کلیما پڑ چکا ہے اس کا بھائی جرمن جیکسن وہ بھی کلیما پڑ چکا ہے مائک ٹائسن کلیما پڑھ چکا ہے اسی طرح انگریزی فلموں میں کام کرنے والے انگریزی فلموں کے اندر ناچنے والے کئی جو ہے اداکار اور کئی کلاکار آج جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیما پڑ چکے ہیں آج جو ہے کلام پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو تشویش ہے کہ امریکہ کیوں کلام پاک کو ختم کرنا چاہتا ہے ان کو تشویش ہے کہ امریکہ کیوں افغانستان کو ہضم کرنا چاہتا ہے ان کو تشویش تشویش ہے کہ یہود و نسارا کو داڑھی والوں سے دشمنی کیوں ہے وہ دشمنی جیسے جیسے کرتے ہیں ان کے دلوں میں عظمت بڑھ رہی ہے ان کے دلوں میں محبت بڑھ رہی ہے وہ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ نبی کی تاریخ کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ برقعے کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ برقعے کو اپنانا چاہتے ہیں جو جو اس اسلام کو دبایا جائے گا یہ اسلام ایسے ہی ابھرے گا جو جو مسلمان کو دبایا جائے گا ایسے ہی مسلمان ابھریں گے تاریخ بتا رہی ہے چرچوں کا وجود ختم ہو رہا ہے عیسائیت کا نام نشان ختم ہو رہا ہے اب اللہ کے کلام نے کہا فیقون الدین للہ ایک وقت وہ آئے گا مشرق سے مغرب شمال سے جنوب پوری دھرتی کا جو دھرم ہوگا وہ مذہب اسلام ہوگا پوری دھرتی کا جو قانون ہوگا وہ مذہب اسلام ہوگا لکھ کر رکھ لو یہ جو فلائی اوور ہیں تم جب چڑھو گے تو وہاں پر ایک ننگی عورت کی تصویر ٹنگی ہوئی ملے گی وہاں تمہیں کپڑے کی شو روم کے نام پر ایک مادر ذات برہنا چڈی پہن کر لڑکی نظر آئے گی ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہیں کہا جائے گا اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کا نام لو ایک وقت وہ آئے گا وہاں پر بورڈ لگا ہوگا کہ نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ الحمد کہو آج تم ٹرینوں کے اندر بیٹھتے ہو آج تم بسوں میں بیٹھتے ہو غیر اللہ کی مورتیاں نظر آ رہی ہیں ایک وقت وہ آئے گا کہ ڈرائیور تم سے کہے گا کہ کہ یہ تم اسلامی مملکت میں اللہ کی حکومت میں تم ہو اللہ کی سلطنت میں ہو پڑھو سبحان اللہ وما کنہ لہو مقرین اور کہے گا کہ جب تک تم نہیں پڑھو گے یہ بس آگے نہیں بڑھ سکتی ایک وقت وہ آئے گا کہ بازاروں کے اندر امانت ہوگی بازاروں کے اندر دیانت ہوگی ایک وقت وہ آئے گا مشرق سے مغرب تک ایک عورت جائے گی لیکن اس کے جو ہے گہنے کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا عزتیں محفوظ ہو جائیں گی آبرو محفوظ ہو جائے گی عصمتیں محفوظ ہو جائے جائیں گی یہ قرآن کی پیشن گوئی ہے یہ حدیث کی پیشن گوئی ہے اس لیے میرے بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں مدرسے چلے ہیں مدرسے بڑے ہیں مسجدیں چلے ہیں مسجدیں بڑے ہیں حفاظ خود ہندوستان کے اندر ڈھائی ہزار حفاظ ہر سال کے اندر دیتا ہے ساڑھے چار ہزار علما اور مفتیان کرام یہ ہندوستان صرف دیتا ہے جس ہندوستان کے اندر ساڑھے چار ہزار علما مفتیاں پیدا ہو رہے ہوں ہر سال جہاں ڈھائی ہزار اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں رکھنے والے پیدا ہو رہے ہوں جہاں جس علاقے کے اندر چھ چھ سات سال کا معصوم بچہ اپنے سینے میں کلام پاک کو محفوظ کرنے والا ہو اس کو مٹانے کی بات کر رہے ہو اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہو مٹانے والے مٹ جاؤ گے اللہ کا قرآن مٹنے کا نہیں اللہ کا دھرم مٹنے کا نہیں اللہ کا قانون مٹنے کا نہیں منجارا کا حشر کیا ہوا مودی کا حشر کیا ہوا ٹھاکرے کا حشر کیا ہوا انجام جو ہے کلیان سنگھ کا انجام کیا ہوا بابری مسجد کے قاتلوں کا انجام کیا ہوا سہرابی دین کو فرضی انکاؤنٹر کے اندر قتل قتل کرنے والے کا انجام کیا ہوا خدا ڈھیل تو دیتا ہے خدا معاف نہیں کرتا اللہ یہ پوری دھرتی کے اندر جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبا ہے اللہ کے کنبے کے ساتھ کوئی چھیڑ کرے گا فساد کرے گا تقریب کرے گا خدا اسے معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عزت کے ساتھ جینے اور عزت کے ساتھ مرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مذہب اسلام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آخا کے طریقوں کو قدردانی کرنے اور اس پر عمل پیرا ہو کر اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے آمین واقردان الحمد للہ رب العالمین